وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال عليه الصلاة والسلام المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استناخ وقال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمن والإيمان كمثل فرس في آخيته يحول ثم يرجع إلى آخيته أو كما قال عليه میرے محترم دوست بزرگوں دنیا میں کوئی شخص کسی معمولی کام کو بھی بغیر سمجھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اور ہم تمام انبیاء علیہ السلام کا مشترک کام اور اللہ رب العزت کی طرف سے قیامت تک ہدایت اور تربیت کا متعین ضابطہ جو قیامت تک بدلے گا نہیں ہم اس ضابطے کو اور اس طریقے کو سمجھے بغیر اس راستے میں چل رہے ہیں حالانکہ میں نے عرض کیا کہ کوئی شخص کوئی معمولی کام بھی دنیا کا بغیر سمجھے کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کیونکہ کسی کام کو بغیر سمجھے کرنا یہ اس کام پر استقامت نہ ہونے کے لیے کافی ہے ہمارے مجلع کو خصوصاً اور تمام امت مسلمہ کو عموماً اس محنت پر ایسا قلبی انشراح ہونا چاہیے جو ہمارے اندر ہمارے دعوت پر استقامت پیدا کرے سب سے بڑی غلط فہمی دعوت کے بارے میں جو عام ہے مسلمانوں میں وہ یہ ہے کہ دعوت اثر غیر مسلموں کے لیے تھی باقی اس کے علاوہ جو محنتیں ہیں وہ مختلف اصلاح المسلمین کی تحریکیں ہیں نہیں میرے محترم دوستو ایسا نہیں ہے بلکہ دعوت کا بڑا حصہ اور دعوت کی بڑی ذمہ داری اور دعوت کی محنت کا بڑا میدان ہمیشہ وہ خود مسلمان رہے ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی بحثت ایک روایت کے مطابق دو لاکھ انبیاء علیہ السلام بھیجے گئے ہیں جن میں سے انبیاء علیہ السلام کی اکثریت مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجی گئی ہے لکھا ہے علماء نے کہ اکثریت امبیا علیہ السلام کی مسلمانوں کو مسلمان بنانے کے لیے بھیجی گئی ہے یہ خیال کرنا کہ دعوت اصل غیر مسلموں کے لیے ہے یہی مسلمانوں کے ابتداد کا اور یہی مسلمانوں کی بے دینی کا اور یہی ایمان والوں کے ایمان کے ذوق کا بنیادی سبب یہی ہے کہ دعوت کو اپنے لیے اور اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے نہ سمجھنا یہی اصل سبب ہے مسلمان کی بے دینی کا مسلمان کے دین سے نکلنے یا نعوذ باللہ مسلمان کی اسلام سے نکلنے کا جو اصل بنیادی سبب ہے وہ یہی ہے اس لیے سب سے پہلے ہم میں سے ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے کہ دعوت کی محنت کا اصل میدان خود مسلمان ہے دعوت کی محنت کا اصل میدان خود مسلمان ہے علیہ السلام کی وہ محنت جو بنی اسرائیل پر ہے وہ فرعون پر محنت سے کہیں زیادہ ہے یہ خیال کرنا کہ دعوت محض غیر مسلموں کے لیے ہے یہ یہ جاہرانہ خیال ہے مسلمان اجتماعی طور پر اس طریقہ محنت کو چھوڑ بیٹھا جو طریقہ محنت انبیاء السلام کا اپنا اپنی اتباع کرنے والوں پر تھا اپنی اپنی اتباع کرنے والوں پر جو محنت تھی اس طریقہ محنت کو مسلمان چھوڑ بیٹھا ہے اسی کو دعوت کہتے ہیں اسی کو دعوت کہتے ہیں میں نے عرض کیا کہ علیہ السلام کی وہ بڑی لمبی چوڑی محنت ہے جو علیہ السلام نے بنی اسرائیل پر کی ہے وہ محنت بہت مختصر ہے جو علیہ السلام نے فرعون پر کی ہے اس کو تو انتہائی نرم دعوت دینے کا حکم فرمایا گیا لینا کہ جاؤ اس سے نرم بات کرنا اتنی دعوت علیہ السلام کی فرعون کے لیے ہے حل کا اعلان کا کے پاک ہونا چاہتے ہو ورنہ ایمان اور توکل اور تعلق مع اللہ اور تقوا یہ تمام صفات پیدا کرنے کی محنت موسا علیہ السلام کی وہ بنی اسرائیل پر ہے اللہ رب العزت باطل کو پکڑتے ہیں باطل کو پکڑتے ہیں اہل حق کے تقوے اور ان کے صبر کی وجہ سے وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا اللہ رب العزت نے سارے وعدے پورے کیے بنی اسرائیل کے لیے ان کے صبر صفری کی وجہ سے اس لیے میرے محترم دوستو سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ دعوت ہے کیا یہ کوئی تنظیم نہیں ہے یہ کوئی تحریک نہیں ہے بلکہ یہ مسلمانوں کا وہ اجتماعی فریضہ ہے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا جاتا تھا اور انبیاء علیہ السلام کے بعد خود مسلمان مسلمان کو دعوت دینے کا زیروں سے زیادہ حقدار ہے یہ کلم لا الہ الا اللہ اس کی دعوت سے اس کا اخلاص مطلوب ہے اس کی دعوت کا اور اس کی محنت کا اصل میدان خود مسلمان ہے الزمهم کری التقوى وكانوا حق بها کا کہ اللہ رب العزت جمایا ایمان والوں کو کلمہ لا الہ الا اللہ پر کیونکہ ایمان والے اس کلمے کے زیادہ حقدار ہیں اس کے زیادہ اہل ہیں ایک صاحب نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے سنا کلمے کا الفاظ سنے سن کا فرمایا ہیا ہیا ہاں یہی ہے یہی ہے یہی ہے لوگوں نے پوچھا مین آپ نے کس بات پر فرمایا یہی ہے یہی ہے فرمایا کہ یہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس کا مسلمان زیادہ حقدار ہے یہی وہ کلمہ لا الہ الا اللہ ہے جس کا مسلمان زیادہ حقدار ہے پھر عمر رضی اللہ عنہ نے آیت تلاوت فرمائی الزم التقوى مدد وکان بها کا میں یہ بات اس لیے تاکیب سے کہہ رہا ہوں کہ یہ غلط فہمی ہے کہ دعوت ہم سے متعلق نہیں ہے دعوت غیروں سے متعلق ہے نہیں میرے بزرگ دوستو عزیزو ایمان والے کلمہ لا الہ الا اللہ کے زیادہ اہل ہیں زیادہ حقدار ہیں اس لیے اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا ہے یا یہ لذینہ آ من آ ایمان والو تم ایمان لاؤ ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم فرمایا اے ایمان والو تم ایمان لاؤ اللہ کا حکم بھی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے اپنے صحابہ کو کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو سارے کہنے کہ یا رسول اللہ ایمان کی تجدید کیسے کریں آپ نے فرمایا اکثر من قول لا الہ الا الا اللہ اللہ لا الہ کی کثرت سے اپنے ایمان کی تجدید کیا کرو میرے محترم دوستو بزرگ عزیزو ایمان کی تقویت اور اس کے اندر پختگی پیدا کرنا یہ مومن کی کے لیے ایسی محنت ہے کیا اس کے لیے جسمانی غذا ہوگی اس کو اس کو اپنے لیے نہ سمجھنا یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے اور یہ بات یقینی ہے کہ ایمان کے حلقوں سے ہی ایمان کی تجدید اور ایمان کو قوت حاصل ہوتی ہے یہ بات یقینی ہے میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ یہ خیالی پیدا ہونے لگا لوگوں کے ذہنوں میں کہ کیا یہی طریقہ ہے تبلیغ ایمان کی تجدید اور ایمان کی تقویت کے لیے متعین ہے میں غور کرتا ہوں جب کو یہ کہتا ہے کہ کیا یہی کام ہے اس سوال کا اصل بنیادی سبب وہ صحابہ کرام کے طریقہ محنت پر نظر نہ ہونا اور سیرت کو اس نظر سے نہ دیکھنا یہ اس کا نتیجہ ہے کہ مسلمان اپنے اجتماعی فریضے اور اجتماعی وظیفے کے بارے میں بھی اب یہ کہنے لگا ہے کہ کیا یہی طریقہ ہے ایمان کے سیکھنے کا میری بات بہت ہی غور سے سننا یہ خیال اس سے پیدا ہوا کہ ایمان کی تقویت اور اس کی تجدید کا مصنون طریقہ اور صحابہ کرام کا معمول وہ مسلمانوں کے علم اور نظر سے اور معمول میں سے نکل چکا ہے اس کام کا سب سے پہلا قدم اور سب سے بنیادی مقصد اس طریقہ جوہد کو زندہ کرنا ہے جو طریقہ جوہد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کا تھا کیونکہ دین کے کام کے نام سے بہت سے کام ہو رہے ہیں خدا نہ کرے اللہ نہ کرے کسی کام کا انکار یا اس کا استخفاف یا اس کا حلکپن مقصود نہیں ہے بلکہ اس طریقہ جوہد کو زندہ کرنا مساجد کو اس معمول پر لانا جس پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو چھوڑ کر گئے تھے میں حج کرا تھا کہ اب یہ خیال ہی پیدا ہونے لگا ہے کہ کیا ایمان کے کی تجدید کا یہی راستہ ہے یہی طریقہ ہے میرے محترم دوستو کسی کام کو کرنے کے لیے صرف فضائل کافی نہیں ہیں بلکہ دلائل کی بھی ضرورت ہے فضائل رغبت پیدا کرتے ہیں اور دلائل بصیرت اور استقامت پیدا کرتے ہیں ایمانی مجلسوں سے ایمان کی ترقی اور اس کی تجدید ایسی یقینی ہے کہ امام بخاری علیہ نے بخاری شریف جو قرآن کے بعد سب سے صحیح کتاب سمجھی جاتی ہے اس نے باب قائم کیا ہے ایمانی مجلسوں سے ایمان کی تجدید ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت کے ملنے کا اور اپنے معمول کے مطابق بطور دلیل کے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے عالم اور فقیر اس امت کے کہلائے جاتے ہیں ان کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور لوگوں کو جمع کر کے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن آؤ بیٹھو ہمارے ساتھ کچھ دیر کے لیے پر ایمان لے آؤں اگر خدا نہ کرے دماغ کی کسی کسی گوشے میں یہ خیال بیٹھا ہوا ہے کہ کیا ایمان کی تقویت کا یہی راستہ ہے تو اتنی بات عرض کرنا کافی ہے کہ امام بخاری رنزوالے نے بخاری شریف میں باب قائم کیا ہے کہ ایمانی مجالس سے ایمان کو تقویت حاصل ہوتی ہے اور معاذ نے جبل رضی اللہ کا عمل نقل کیا ہے کہ معاذ رضی اللہ تعالیٰ مسجد میں ایمان کا حلقہ قائم کرتے اور ملاقاتیں کر کے لوگوں سے کہتے اجلس بنا نؤمن ساعتن آؤ ہمارے ساتھ دیکھو مسجد میں کچھ دیر کے پر ایمان لے آئیں میرے ملک دوستوں کیونکہ بات کا ابتدائی حصہ ہے اس لیے میری آپ سب تمام لوگوں سے درخواست ہے جتنے نئے پرانے اس مجمے میں ہیں ان سب سے درخواست ہے کہ اللہ کے واسطے کام کو رواج اور اپنے طریقوں سے بچا کر سنت کے طریقے پر اور صحابہ کے معمول کی طرف لانے کی کوشش کرو صحابہ کرام کا معمول یہی ہے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور باہر کی ملاقاتیں مسجد کے ماحول میں لانے کے لیے کرتے تھے جتنی مسیح کی جماعتیں یہاں موجود ہیں اگر ایک فرد بھی کسی کی جماعت کا ہے تو وہ اس کو سمجھ لے کہ مسجد کو ایمان والوں سے ملاقات کے درمیان مسجد کو ایمان والوں سے ملاقات کے درمیان عمل سے خالی نہ چھوڑنا ورنہ ہماری دعوت اور ملاقات کسی عمل کی طرف لانے کے لیے نہ رہے گی ملاقات برائے ملاقات ہو کر رہ جائے گی جو اس وقت پوری دنیا میں مجھے نظر آ رہا ہے ہمارا گشت ہماری ملاقاتیں یہ صحابہ کرام کی خدا کی قسم صحابہ کی نقل ہے جس کا مقصد ہے امت کو غفلت کے ماحول سے نکال کر ذکر اور ایمان کے حلقوں میں اور اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے ماحول میں لانا ہمارے گشتوں کا اصل مقصد وہی ہے جو مقصد صاحب کرام کی ملاقاتوں کا ہے معاذ میں جبل عبداللہ بن رواحہ ابی بن کاغ ابو حریرہ اور خود حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالی مجمعین ان بڑے بڑے صحابہ کا معمول یہ تھا کہ یہ ایک ایک سے ملاقات کرتے دو دو کے ہاتھ پکڑتے اور ان سے کہتے تم بنا اٹھو ہمارے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے مسیح میں آ جاؤ چلو ہمارے ساتھ مسیح کی طرف کا قول ہے تم بنا اٹھو ہمارے ہمارے ساتھ ساتھ چلو تھوڑی دیر کے لیے مسیح میں آ جاؤ اپنے پر ایمان لے آؤ اتنی بات سمجھنے کے لیے کافی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خود یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں میں مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے تمہیں یہاں اس لیے جوڑتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو اکبر کا فوج ہے کہ یہ کام اس لیے کرتا ہوں تاکہ میرے ایمان میں زیادتی ہو میرے مقصد دوست بزرگوں سب سے یہ درخواست ہے کہ اپنی مساجد کو نسل نبوی کے اس معمول پر لاؤ جس سے اللہ کا تعلق پیدا ہوتا ہے کیونکہ یہ بات حق ہے اور یقینی ہے کہ اللہ کا تعلق پیدا ہونے کی جگہ مسجد کے سوا اور کوئی نہیں ہے کرم صلی اللہ علیہ فرمایا کہ جس کو مسجد میں آتے جاتے دیکھو اس کے مومن ہونے کی گواہی دے دو اس پر آپ نے قرآن کی آئے تلاوت فرمائی اس کو قرآن کی آئے تلاوت فرمائی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ کہ اللہ کی مسجدوں کو ایمان والے ہی آباد کرتے ہیں اس پر دو وعدے بھی ہیں اللہ کی طرف سے کہ اللہ رب العزت مسجد کے آباد کرنے والوں کے دلوں سے اپنے غیر کا خوف نکال دیں گے اور یہی ہدایت یافتہ ہوں گے اس لیے میں نے یہ پوری بات اس طرح طرح کی ہے کہ ایمان کے سیکھنے کا اور ایمان کی تجدید کا جو قدیم طریقہ ہے اور صحابہ اکرام کا معمول ہے وہ یہ ہے ہماری ملاقاتیں برائے ملاقات نہیں ہیں ہماری ملاقات اس لیے ہیں کہ ہم اس ماحول میں اٹھا کر جانا چاہتے ہیں جس ماحول سے اللہ رب العزت کا تعلق پیدا ہوتا ہے اس لیے میرے مختلف دوست بزرگ عزیزوں سب سے محنت کا پہلا قدم یہی ہے کہ ایمان کی دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلا جائے ایمان کی دعوت کے ذریعے اپنے یقینوں کو بدلا جائے سب سے پہلا قدم محنت کا ہمارے لیے ایسا فرماتے تھے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا کہ یہ محنت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے یہ محنت اپنے یقینوں کی تبدیلی کے لیے ہے اگر میں اس کام کا کوئی نام رکھتا تو اس کا نام تحریک ایمان رکھتا تحریک کا مطلب یہ نہیں ہے تحریک کا مطلب یہ نہیں کہ تحریکوں میں سے کوئی تحریک ہے تحریک کا مطلب یہ ہے کہ یہ محنت اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کے لیے ہے یہ محنت اپنے ایمان کو حرکت میں لانے کے لیے ہے اس لیے اتنی بات تو یقینی ہے کہ ایمان کی مجلسیں مسجدوں میں قائم کی جائیں اور ملاقات کے ذریعے لوگوں کو ان مجلسوں میں لا کر جوڑا جائے یہاں لا کر اللہ کی قدرت کو اللہ کی عظمت کو اللہ کی بڑائی کو اس کی توحید کو بیان کیا جائے علماء نے لکھا ہے کہ اللہ کی توحید بیان کرنا بذات خود مقصود ہے احکامات کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے یہ بات اچھی طرح سمجھنی چاہیے مسلمان اللہ کی توحید کو بیان کرنے سے فارغ نہیں ہو سکتا کیونکہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے احکامات کا علم بذات خود مقصود نہیں ہے احکامات کا علم عمل کے لیے مقصود ہے نماز کا علم حاصل کر لیا ہے نماز سے ان سے فراغت ہو گئی اب نماز پڑھے گا اس کو اس وقت علم کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ نماز کے علم سے فارغ ہے زکوٰۃ کا علم حاصل کر لیا ہے زکوٰۃ اس کے مطابق دے گا روزے کا علم حاصل کر لیا ہے ہر سال روزے کا مسائل نہیں دیکھے گا کو سمجھنا چاہیے مسلمان احکام احکام کے علم سے فارغ ہو سکتا ہے لیکن مسلمان اللہ کی توحید کے بیان کرنے سے فارغ نہیں ہو سکتا کیوں اس لیے کہ احکامات کے علم عمل کے لیے مقصود ہے اور اللہ کی توحید کو بیان کرنا بذات خود مقصود ہے کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بقدر اللہ کی توحید کو بیان کرنے کے بقدر اعمال کے اندر اخلاص باقی رہے گا اعمال میں اخلاص توحید کے بقدر باقی رہے گا اس لیے میرے بزرگ دوست عزیزوں یہ اس کام کی اس کام کا امتیاز ہے یہ اس کام کی خصوصیت ہے آپ سب حضرت سے درخواست یہ ہے کہ روزانہ اللہ کی توحید اور اس کی بڑائی کا بیان کرنا اپنے لیے ایک ایسا وظیفہ میں کیا عرض کروں صرف انفرادی ذکر کافی نہیں ہے یہ بات ذرا یاد رکھنا اچھی طرح صرف انفرادی ذکر کر لینا کافی نہیں ہے بلکہ میں تو آپ سے کر دوں کہ انفرادی ذکر سے کبھی باطل دعوت کے مقابل نہیں آئے گا اللہ کی توحید کا کے بیان کرنے کا طریقہ اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالی کو اس طرح بیان کرو کہ اللہ کی توحید کو اس طرح بیان کرو کہ جتنا سارے عالم میں زمین و آسمان کے درمیان یا اس کے اوپر اور زمین سے نیچے جتنا اللہ کا غیر ہے اس سب کی نفی ہو کیونکہ انفرادی عبادت انفرادی ذکر اس سے باطل کبھی مقابل نہیں آئے گا صدیق رضی اللہ تعالیٰ صدیق رضی اللہ تعالیٰ قرآن کی تلاوت فرماتے تھے اور زور سے فرماتے تھے ان کی قرآن کی تلاوت سے عورتیں اور بچے مشرقین کے مشرقین اور کافروں کے عورتیں اور بچے ان کے قرآن کی تلاوت سے ان پر ٹوٹے پڑتے تھے سننے کے لیے کافیوں کو خطرہ تھا کہ کہیں اس سے ہمارے بچے اسلام میں داخل نہ ہو جائیں اور ہماری عورتیں اسلام قبول نہ کر کرنے ابکر اللہ پر پابندی لگائی گئی کہ آپ اگر قرآن زور سے پڑھیں گے تو ہم آپ کو یہاں سے نکال دیں گے ابن زغینہ نے اس شرط پر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امان دی تھی کہ آپ قرآن گھر کے اندر کے حصے میں آہستہ پڑھیں گے باہر آواز نہ آئے فرمایا بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابن زغینہ سے کہ تو اپنی امان واپس لے لے میں قرآن زور سے پڑھوں گا میرے محترم دوستو اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے ذکر کے فضائل اور اس سے دلوں کے زم اور دلوں کی گندگی کا صاف ہونا ثابت ہے یقینی ہے لیکن ایک اللہ کا ذکر ہے ایک اللہ کے تذکرے ہیں میں بہت ہی دل چاہتا ہے کہ آپ سے کھل کے بات کروں مساجد میں اللہ کے ذکر کے جو تذکرے آئے ہیں حدیثوں میں اس ذکر سے اجتماعی ذکر مراد ہے یعنی اللہ تعالی کی توحید اس کی عظمت اس کی بڑائی اس کی کبریائی اس کی صفات اس کی نعمتوں کے تذکرے مراد ہیں اس کے احکامات کے تذکرے مراد ہیں دیکھو میری بات غور سے سنو میں دو چیزیں عرض کر رہا ہوں ایک انفرادی ذکر ایک اجتماعی ذکر امت ذکر کا کسی حد تک امت میں معمول ہے لیکن اجتماعی ذکر امت میں سے ختم ہو گیا میری بات بہت ہی دھیان کے ساتھ سنو وہ اجتماعی ذکر کیا ہے وہ اجتماعی ذکر مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کر کے ان میں ایمان والوں کو جوڑنا اور یہاں اللہ کی قدرت اس کی عظمت اس کی بڑائی کے تذکرے کرنا یہ صحابہ کرام کا اجتماعی ذکر ہے آپ نے بارہ روایت پڑھی ہوگی اور سنی ہوگی کہ معاویہ رضی اللہ تعالی میں داخل ہوئے کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے معاویہ نے آ کر پوچھا کہ کیا کر رہے ہو ان لوگوں نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں یہاں تذکرے مراد ہیں میری آگے بات جائے گی تو میں آ جائے گی کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں فرمایا قسم کھا کے فرما بتلاؤ میں آپ کھا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں فرمایا میں نے تمہیں جو قسم کھلوائی ہے کسی تہمت کی وجہ سے نہیں بلکہ ہم مسیح میں بیٹھے ہوئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے آ کر پوچھا کیا کر رہے ہو ہم نے کہا کہ ہم اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں اس بات پر کہ اللہ تعالی نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی آپ کا روایت غور سے پڑھنا تو معلوم ہو جائے گا ہم اس پر اللہ کے تذکرے کر رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی ہدایت عطا فرمائی ہم پر احسان کیا ہمیں اسلام کی ہدایت دے کر فرمایا کہ خدائی کی قسم یہی کر رہے ہو ہم نے کہا خدا کی قسم یہی کر رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ میں نے جو قسم کھلوائی ہے تم پر کسی تہمت کی وجہ سے نہیں بلکہ جبرائیل نے مجھے آ کر یہ خبر دی ہے کہ اللہ رب العزت تمہارے اس عمل پر اپنے فرشتوں کے سامنے آسمان پر فخر فرما رہے ہیں میرے محترم دوستو ہم ذرا سا اپنے کام کو صحابہ کرام کے معمول کے مقابل تو لانے کیونکہ تین لائنوں سے سنت کا احیاء مقصود ہے سنت دعوت سنت عبادت اور سنت عادت کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دعوت کیا ہے اور آپ کی سنت عبادت کیا ہے اور آپ کی سنت عادت کیا ہے سنت عادت میں سارا معاشرہ ہے سنت عبادت میں سارے احکامات ہیں اور سنت دعوت میں ان تمام کو زندہ کرنے اور امت باقی امت باقی رکھنے کی محنت ہے میں نے ایک بات عرض کی ہے کہ ذکر صرف انفرادی ذکر تک نہیں ہے بلکہ قرآن حدیث میں جہاں ذکر کا لفظ استعمال ہوا ہے وہاں دونوں مراد ہیں انفراد ذکر بھی مراد ہے اور اجتماعی طور پر اللہ اللہ تعالی کے تذکرے کرنا بھی مراد ہے کہ گشتوں کے ذریعے ایمان والوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور مسجد میں اللہ کی قدرت اس کی عظمت اس کی توحید اس کی بڑائی کو سمجھایا جائے سب سے پہلے یہ بات سمجھاؤ کہ ایمان بالغیب اصل ہے ایمان بالغیب اصل ہے جس چیز کی تصدیق دے کر کی جائے اس کو ایمان نہیں کہتے ایمان کا ایمان سے متعلق علم امت میں سے نکل گیا ہے ایمان کا تو مستقل علم ہے ایمان کا مستقل علم ہے ایمان کا علم حاصل کرنا فرض ہے خدا کی قسم جس طرح نماز کا علم حاصل کرنا فرض عین ہے اس طرح ایمان کا علم بھی حاصل کرنا مومن میں فرض عین ہے کہ ایمان کا علم حاصل کرو ایمان کسی دعوے کا یا کسی خیال کا نام نہیں ہے جس طرح فرائض کا علم ہے اس طرح ایمان کا بھی علم ہے یہ ایمان کسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئی خبروں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننا اس کو اس کو ایمان کہتے ہیں ہمارے درمیان ان واقعات کے تذکرے بالکل ختم ہو گئے ان واقعات سے ایمان بالغیب معلوم بھی ہوتا ہے اور ایمان بالغیب میں پختگی آتی ہے وہ واقعات ہمارے درمیان سے ختم ہو گئے ایمان بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہی خبر کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اعتماد پر یقینی ماننے کو کہتے ہیں اس خبر کو یقینی ماننا جس طرح آپ کے صحابہ کے لیے آپ کی حیات میں تھا قیامت تک کے لیے اس امت کے لیے قیامت تک اس امت کے لیے اس کو یقینی اسی طرح ماننا ہے قیامت تک قیامت تک اس امت کے لیے ان خبروں کو اسی طرح یقینی ماننا ہے اللہ رب العزت نبیوں کے ساتھ ظاہر کے خلاف اس لیے کرتے ہیں تاکہ نبیوں پر ایمان لانے والوں کے ایمان کا امتحان لیا جائے کہ یہ نبی پر ایمان کیسا اللہ تعالی عقل کے خلاف ظاہر کے خلاف انبیاء علیہ السلام کے ساتھ واقعات کا ظہور فرماتے ہیں صرف ایمان والوں کے ایمان کے امتحان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا اس سے بھاؤ کیا معاملہ طے ہو گیا آپ نے فرمایا کہ آؤ میرے ساتھ میں تمہیں گھوڑے کی قیمت ادا کر دوں آپ آگے آگے چلے گھوڑے والے پیچھے گھوڑا لے کر آپ کے پیچھے آپ قیمت ادا کرنے کے لیے جا رہے ہیں راستے میں گھوڑے والے سے ملاقات ہوئی لوگوں کی گھوڑا بیچو گے اتنے میں اتنے میں یہ نہیں کہا گھوڑے والے نے کہ اللہ کے نبی خرید چکے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ خریدنے والوں کو قیمت بڑھا کر گھوڑے والے نے ان سے معاملہ کر لیا اور آپ کو آواز دے کر کہا کہ آپ خریدیں گے ان کو بھیج دوں اب تو خرید چکا سے اس نے کہا کہ میں نے آپ کو نہیں بھیجا خدائی میں خرید چکا ہوں اس نے کہا خدائی کی قسم میں نے آپ کو نہیں بیچا ہے آپ کے گھوڑے گھوڑے والے کے درمیان سوال جواب شروع ہو گئے گھوڑے والے کہتے تھے اگر کوئی گواہ ہے تو گواہ لے آؤ اور گواہ کوئی نہیں تھا معاملہ صرف آپ دو کے درمیان ہوا ہے گھوڑے والے کہتے تھے اگر اگر آپ نے خریدا ہے یہ تو گواہ لائیے جب تک گواہ نہیں لائیں گے میں نہیں مانوں گا اور گواہ کوئی نہیں تھا اور خدے میں نے ثابت کر دیا اللہ تعالیٰ نے وہاں سے گزر رہے تھے انہوں نے پوچھا کیا بات ہے گھوڑے والے نے کہا کہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے خرید لیا ہے اور نے کہا کہ میں نے نہیں بیچا ہے خدیوا نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا اسے خرید لیا ہے دیکھو کفر یہ ہے کہ بھائی میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں موقع پر حاضر نہیں تھا یہی کفر ہے یہی کفر ہے میرے دوستو عزیزوں اس زمانے میں بھی ایک ایک مسلمان کو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبروں کی تصدیق کرنے کا بالکل اسی طرح حکم ہے جس طرح ان صحابی کو حکم تھا کہ بغیر وہاں حاضر ہوئے بغیر سنے بغیر دیکھے اس طرح دل کے یقین سے گواہی دیں یہ سب وہاں موقع پر موجود تھے آپ نے تم نے کیسے گواہی دے دی تم تو موقع پر موجود نہیں تھے آج کیا رسول اللہ آپ نے ہمیں جنت کی دوزخ کی قبر کی حشر کی عرش و کرسی کی خبریں دی ہیں ہم نے ان سب کو آپ کے اعتماد پر یقینی مانا ہے اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے اس گھوڑے کی کیا حیثیت ہے آپ نے فرمایا کہ آج سے خزیمہ ابن ثابت اس بات کے بارے میں گواہی دیں ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر مانی جائے ان کی تنہا کی گواہی دو کے برابر میں میں میں عرض کر رہا تھا میرے محترم دوستوں حضرت حیات صحابہ میں صحابہ کرام کے مسجدوں کو آباد کرنے اور ان میں ایمان کے حلقہ قائم کرنے کا ہے حیات صاحب میں ذکر فرما کر کیونکہ ہمارے مجمع کو حیات صاحب پڑھنے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے کوئی خاص شوق نہیں ہے بلکہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہم سے متعلق ہی نہیں ہے شاید صحابہ میں صحابہ کرام کے مسجد کو آباد کرنے اور اس میں ایمان کے وقت قائم کرنے کے ساتھ ساتھ آگے یہ عنوان قائم کیا ہے تقزیب والمشاہدات تجربات صحابہ کرام ایمان کے حلقوں میں کیا کرتے تھے کہ ایمان کے حلقوں میں تمام مصنوعات تمام موجودات تمام کائنات ان کے درمیان کے پھیلے ہوئے نقشوں کی تقزیب اللہ رب العزت کے وعدوں کے مقابلے میں یہ صحابہ کرام کی ایمان کی مجلسوں کا موضوع یہ ہوتا تھا لیکن یہ بات ہماری یاد رکھنا کہ ایمان کے حلقے صرف نفی اور اثبات اور صرف توحید اور صفات تک محدود نہیں ہیں علامہ نووی رحمت اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے کہ یہ ایمان کے حلقے اللہ تعالی کی توحید اس کی بڑائی اس کی عظمت اور اس کی قدرت کو بیان کرنے سے لے کر اس کے تمام احکامات کو بیان کرنے پر شامل ہے ایمان کے حلقوں کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف ایمان صرف ایمانیات تک یہ حلقہ محدود ہوں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکامات عبادات کی لائن کے ہوں معاملات کی لائن کے معاشرے کی لائن کے اخلاق کی لائن کے عقائد کی لائن کے کس لائن کے احکامات ہیں ان تمام احکامات کے بیان کرنے پر یہ ایمان کے حلقے شامل ہیں اس لیے کہ امت کو ایک وقت میں پورے دین پر لانا ہے دعوت پورے دین کی ہے کلمے کی کسی ایک جز کی طرف دعوت نہیں ہے سراط مستقیم اللہ رب العزت کی کامل عبادت کو کہتے ہیں وہ ان عبدونی حضا سراط مستقیم اللہ خود فرما رہے ہیں سراط مستقیم کیا ہے سراط مستقیم یہ ہے کہ تم میری ہی عبادت کرو اس طرح عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے یاد رکھنا میری بات جس طرح عبادت کسی ایک عمل کا نام نہیں ہے اس طرح دعوت کسی ایک کام کسی ایک جز یا کسی ایک چیز کا نام نہیں ہے دعوت اللہ تمام مفسرین کی تفسیر میں دعوت اللہ کا ترجمہ ہے اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلانا اللہ کے احکامات کی طرف امت کو بلانا تمام مفسرین میں اتفاق ہے اس لفظ پر کہ دعوت اللہ تمام احکامات کی طرف امت کو لانا یہ دعوت اللہ ہے لیکن کس طرح لانا میرے دوستو عزیزوں لکھ کر پہنچا دینا یہ دعوت نہیں ملتی سادہ کے دور میں اگر بادشاہوں کو خطوط کے ذریعے دعوت دی گئی ہے تو وہ صرف ایک ثبوت کے طور پر دی گئی ہے ورنہ خطوط بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کے صحابہ لے کر گئے ہیں آپ کے خط کو پھاڑ دینے سے بادشاہ کے ملک کے ٹکڑے ہو جانا وہ صرف اس لیے ہے کہ خط کو دعوت کے خط کو جماعت لے کر گئی ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اتمام حجت کے لیے اتمام حجت کے لیے کوئی رسمی طریقہ کافی نہیں ہے اتمام حجت کے لیے کوئی رسمی طریقہ کافی نہیں ہے اتمام حجت کے لیے وہی طریقہ دعوت امت میں زندہ کرنا ہوگا جس طریقہ دعوت پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ تھے غرض یہ کہ میں حد کر رہا تھا کہ ایمان کے حلقوں میں اللہ کی توحید اور اس کی عظمت کو بیان کرنا اور ایمان بالغیر ان واقعات کے ذریعے سمجھاؤ سکھلاؤ جس میں ظاہری تمام شکلوں کی نفی ہے ظاہری تمام شکلوں کی نفی ہے یہ واقعات یاد کرنے چاہیے حضرت عنوان قائم کیا ہے حضرت صاحبہ میں تمام مشاہدات کی تمام اپنے تجربات کی تقویب کرنا ان کو جھٹلانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی لاہی خبروں کے مقابلے میں میرے محترم دوستو کسی نے حالات کو موسم سے جڑا ہوا ہے کسی نے بیماریوں کو زمانے کے ساتھ جوڑا ہوا ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو ایمان اس طرح سکھلایا اور کفر سے کس طرح بچایا کے رات میں بارش ہوئی میں میں اس لیے کہہ رہا ہوں بہت ہی یعنی بنیادی کر رہا کہ ہم اس محنت کو کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے اندھے گڑے جو ہے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں کہ صبح سے شام تک ایمان کے خلاف زبان سے سینکڑوں جملے نکلتے ہیں پھر بھی یہی دعویٰ ہے کہ ہم ایمان کے محنت مشغول ہیں پھر بھی یہی دعویٰ ہے دیکھو دوستو یاد رکھنا صرف تبلیغ کے معاملات کا پورا کر لینا کوئی تبلیغ نہیں ہے صبح سے شام تک یہ غور کرنا چاہیے کہ کتنے جملے میری زبان سے لا الہ الا اللہ اور ایمان کے خلاف نکلے ہیں اور اس کی کیا کیا ضرب اور کیا چوٹ میرے ایمان پڑی ہے میں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحب اکرام کو ایمان کس طرح سکھلایا اور خفر سے کیسا بچایا تو جبیا کے راتے بارش ہوئی آپ نے فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بارش ہوئی ہے اب تم میں سے صبح کو بعض کافر ہوں گے بعض مومن ہوں گے صحابہ سے فرمایا صحابہ کرام کے لیے یہ بات بہت بڑی ہے کیونکہ صحابہ کرام کے لیے کفر کی طرف جانا ایمان لانے کے بعد آگ کے اندر ڈالے جانے سے زیادہ سخت اچھے بھیا رسے ہو گئے کیسے ہو جائے گا ہم آپ پر ایمان ڈال چکے ہیں ہم میں سے صبح کو بعض کافی کیوں ہو جائیں گے آپ نے فرمایا جو یوں کہے گا کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ سے ہوئی ہے وہ اللہ کا انکار کرنے والا ہے ستارے پر ایمان رکھنے والا ہے بارش محض اللہ کے حکم سے ہوئی ہے وہ اللہ پر ایمان رکھنے والا ہے اور ستاروں کا انکار کرنے والا ہے ہم دعوت کے ذریعے سب سے پہلے اپنے عقائد کو درست کریں بیماریاں میں کیا عرض کروں سائنس سائنس شرک ہی پڑھاتا ہے جس کا نام ہم نے علم رکھا ہوا ہے وہ تو شرک ہی پڑھاتا ہے سائنس کا تقاضا کیا ہے سائنس کا تقاضا ہے کائنات سے کائنات کو جوڑنا ایمان کا تقاضا ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا شیر کا تقاضا ہے نظام کائنات کو کائنات سے جوڑنا ایمان کا تقاضا ہے نظام کائنات کو خالق کائنات سے جوڑنا کہ نظام کائنات کو کائنات سے جوڑتے ہیں ان کا حال یہ ہے ان کا حال یہ ہے کہ اگر ماہر موسمیات یہ کہہ دے کہ بارش نہیں ہوگی تو مسلمان بارش سے مایوس ہو جائے گا میرے محترم دوست عزیزوں اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے خدا کے قسم نظام کائنات کا انکار کرنا شرط ہے شرط یہ بیان کا ٹکڑا ہے جو میں حل کر رہا ہوں کہ اللہ کی ذات افسد سے فائدہ اٹھانے کے لیے نظام کائنات کا انکار نظام کائنات کا انکار کرنا شرط ہے اگر نظام کائنات کا انکار نہیں کرے گا تو قدرت سے استفادہ نہیں کر سکتا خدے سے فائدہ نہیں ہو سکتا اخبار کی خبر کہ بارش نہیں ہوگی ہم نے کہا ساتھیوں سے جو اس کی تصدیق کرے گا وہ بارش سے محروم رہے گا جو اس کی تکلیف کرے گا جس کا انکار کرے گا وہ اللہ سے بارش چاہے آئے گا لے لے گا ساتھی کہنے لگے کہ اخبار معتبر ہے میں کہا نہیں معتبر اخبار تو صرف قرآن ہے قرآن کے مقابلے میں کسی اخبار کی کسی قرآن کے مقابلے میں کسی اخبار کا اعتبار نہیں ہے میں کیا عرض کروں ہمارا حال صبح اٹھ کر وہ تقاضا قرآن پڑھنے کا نہیں ہے جو تقاضا اخبار پڑھنے کا ہے خدا کی قسم اگر قرآن کو صبح سویرے سمجھ کر پڑھو تو شام تک یہ سب معلوم ہو جائے گا مسلمان کو کہ شام تک آج کیا ہونا ہے قرآن کو سمجھ کر پڑھنا قرآن کو سمجھ کر پڑھنا یہ چوبیس گھنٹے میں پیش آنے والے حالات کے بارے میں اتنا آگاہ کر دے گا کہ مسلمان خود فیصلہ کر لے گا کہ میرا یہ عمل ہے اس عمل کے مطابق یہ ہونا ہے میرا یہ عمل ہے اس عمل کے مطابق یہ ہونا ہے تو قرآن کی خبر کس کی خبر ہے کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ قیامت کب قائم ہوگی بارش کب برسے گی اللہ عند علم اللہ ہی جانتے ہیں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا قیامت کب قائم ہوگی اللہ کے غیر نہیں جانتا کہ بارش کب برسے گی بھی فرما دیا وہ یار الرحام یہ تو احمد ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم بتائیں گے رحم لڑکا ہے یا لڑکی ہے یہاں سوال لڑکا لڑکی کا نہیں ہے یہ نہیں فرمایا ما یاد الارحام کہ اللہ جانتے ہیں کہ رحم میں شقی ہے یا سعید ہے نیک وقت ہے یا بد وقت ہے اس کی روزی کتنی ہے اس کی عمر کتنی ہے اسے کوئی نہیں جانتا قرآن کو سمجھے بغیر کہتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہے کہ غیر میں کیا ہے اندھے کے لیے اتنا کافی ہے کہ کسی چیز کا دعویٰ بغیر سمجھے کریں جی میں کر رہا تھا کہ چچے نے کہا معتبر اخبار ہے جو کہہ رہا ہے کہ بارش کہ بارش نہیں ہوگی کہا نہیں اس کا اعتبار نہیں ہے کیونکہ بارش کے برسنے کا علم اللہ کے سوا کسی کو ہے ہی نہیں تو اگر ہم چاہیں اللہ عزت سے وہ راستے اختیار کرو کہ اللہ تعالیٰ بارش برسا دیں سجن کہنے لگا لوگ دعا مانگتے ہیں دعا میں لگے میرا خیال سے آدھا گھنٹہ نہیں گزرا تھا کہ بدلی آئی اور خوب جم کے بارش ہوئی خوب جم کے بارش ہوئی کم سے کم اس راستے پہ تو آنے جس سے اللہ کی ذات عالی سے فائدے اٹھانے کے راستے کھلتے ہیں میں نے ارد کیا ہے صاف طور پر کہ نظام کائنات کو سامنے کر چلنے والے قدرت سے کبھی استفادہ نہیں کر سکتے بارش ہوئی خود جم کر بارش ہوئی ایک صحابی جنہیں جنابت کی حالت پیش آ گئی جیل میں اور غسل کے لیے پانی نہیں تھا پانی پینے کے لیے دیا جاتا تھا جیلر کی طرف سے بہت تھوڑا صحابی نے کیا کہ میں پیاس کو صبر کر لوں گا لیکن عبادت کو صبر نہیں کر سکتا مجھے پینے کا کل کا پانی بھی آج دے دو میں کل تم سے پینے کا پانی نہیں مانگوں گا چوبیس گھنٹے صبر کر لوں گا پیاز کو لیکن اللہ کی عبادت وہ فرض ہے اور میں جنابت کی حالت میں ہوں تو مجھے پینے کا پانی کل کا آج دے دو غسل کے بغیر پانی مانگا تو انکار کر دیا پینے کا پانی مانگا کل کا آج اس سے بھی انکار کر دیا کہ نہیں کل کا پانی کل ملے گا آج آج کا پانی ملے گا پینے کے لیے صحابی نے جیل میں دعا کی اللہ کی شان کے بادل جیل کی کوٹری میں داخل ہو کر صحابی کو اوپر برسا اچھا، میں میں آپ کو بات بتاتا ہوں ہم سب کا تاثر یہ ہے کہ وہ تو صحابی تھے اس لیے ان کے ساتھ ہو گیا یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے یہ اللہ کے ساتھ بدگمانی ہے ہم سب کے ذہن میں یہ ہے کہ صحابہ کی باتیں ہم کیا کر رہے ہیں وہ تو صحابہ تھے نہیں میرے بزرگ دوستوں فرماتے ہے جو کچھ صحابہ اکرام کے ساتھ ہوا ہے وہ امت کو سکھانے کے لیے ہوا ہے کہ اللہ رب العزت علی سے فائدہ اٹھانے کا کائنات نہیں ہے بلکہ احکامات راستہ ہے لیے میں کر رہا کہ ایمان کے حلقوں کا جو اصل موضوع ہے وہ تمام تجربات اور تمام مشاہدات اور تمام مصنوعات اور موجودات جو کچھ دنیا میں ہے اس سب کا انکار قدرت کے مقابلے میں اس سب کا انکار کرنا قدرت کے مقابلے میں یہ مطلوب ہے اس لیے میرے بزرگ کو دوستوں آج تو یہ فیصلہ کرو کہ ہم اپنی مسجدوں کو ملاقاتوں کے دوران عمل سے خالی نہیں چھوڑیں گے مسجد میں عمل جاری رہے اور باہر کی ملاقاتوں کے ذریعے ترغیب دے کر کوشش کرو کہ جو بات مسجد سے باہر کی جا رہی ہے وہ بات مسجد کے ماحول میں کر لی جائے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مسجد کا ماحول وہ اللہ کے قرب کا اور اللہ کا تعلق پیدا ہونے کے لیے زیادہ مناسب ہے بلکہ یہی جگہ اصل ہے مسجد سے باہر کا جتنا ماحول ہے وہ سب اللہ کو مقبول ہے اللہ کو اس سے نفرت ہے اور مسجد کا ماحول یہ اللہ کو محبوب ہے حدیث میں آتا ہے کہ سب زمین کا بدترین ٹکڑا وہ ہے اللہ کے نزدیک جو بازار کا ہے اور محبوب ترین حصہ وہ ہے زمین کا جو حصہ مسجد کا ہے اس لیے ہماری ملاقاتوں کا مقصد ہے اس کو اپنے ماحول سے اٹھا کر مسجد کے ماحول میں لے آنا جو آنے سے عذر کرے اس سے مسجد کے لیے فارغ وقت کا مطالبہ کر لو لیکن مسجد کے ماحول میں لانا اصل ہے جو صاحب اکرام کا معمول ہے صاحب اکرام کے اقوال یہی ہیں کمب بنا اٹھو ہمارے ساتھ تاج آؤ ہمارے ساتھ اجلس بنا بیٹھو ہمارے ساتھ مسجد میں صاحب اکرام کا معمول یہی ہے ہمیں اپنی مساجد کو مسجد نبوی کے معمول پر لانا ہے یہاں مسجد میں ایمان کے حلقوں میں جیسے میں نے عرض کیا اللہ کی قدرت کو اس کی عظمت کو اس کی بڑائی کو بیان کرو اور اس بات کی کوشش کرو اس بات کی کوشش کرو کہ دعوت کے ذریعے امت کو اسباب کے مقابلے میں اعمال کی طرف لاویں اعمال کو بطور یقین کے پیش کرو کیونکہ ہماری دعوت ہی یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وادوں کے ساتھ واد حکموں کے ساتھ اللہ کی قدرت وادوں کے ساتھ واد حکموں کے ساتھ اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے اسباب کے ساتھ وعدہ بھی نہیں ہے اسباب کی حیثیت کیا ہے دیکھو یاد رکھنا اسباب کی حیثیت محض امتحان کی ہے اسباب کی حیثیت محض امتحان کی ہے انا جعلنا ما على الارض لها لنبلوهم احسن عملا اسباب کی حیثیت محض امتحان کی ہے چاہے وہ اسباب نبیوں کے پاس ہوں دیکھو غور سے سننا بات یا وہ اسباب امتی کے پاس ہوں یا وہ اسباب آج ہمارے آپ کے پاس ہوں ہر زمانے میں اسباب کی حیثیت محض امتحان کی ہے نبیوں کے لیے اسباب دیے گئے نبیوں کے لیے اسباب دیے گئے اسی امتحان کے لیے سلیمان علیہ السلام کو جو بادشاہت دی گئی ہے وہ بادشاہت دی گئی ہے جو ان کے علاوہ کسی کے لیے میسر نہیں تھی حضری ملک اللہ کے لیے حضل امبادی اللہ نے بادشاہت مانگی ہے جو کسی کو میسر نہ ہو کبھی علیہ السلام اللہ تعالی نے نظام ظاہر کو ان کے لیے ایسا مسخر کیا کیا جنات کیا شیاطین کیا پرندے کیا چرندے سب تعداد لیکن کہیں کے لیے کہ امتحان کے لیے ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ اسباب کی دنیا میں ہمیں کتنا یاد رکھتے ہیں سلمان السلام ہم تو یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ نے اسباب جو دیے ہیں یہ اللہ نے ہمیں راضی ہو کر تو دیے ہیں ہم ان اسباب کو اختیار کریں گے اللہ کامیاب فرما دیں گے یہ اتنی بات ہے کہ اسباب اختیار کریں گے اور اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ یہ اسباب ہیں یہ اسباب ہیں اور کامیابی تیرے ہاتھ میں ہے میرے بزرگ دوست دو کامیابی لینے کا راستہ اسباب نہیں ہے کامیابی لینے کا راستہ اعمال ہے اسباب کامیابی کا مظہر ہو سکتے ہیں ذریعہ نہیں ہو سکتے اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے اسباب کامیابی ناکامی کا مظہر ہو سکتے ہیں اسباب کامیابی کا ذریعہ نہیں ہے میں حج کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ السلام کو جو عذاب ادا فرمائے خیر ایک قسم وہ ہے ہماری جو یہ کہتی ہے کہ آپ نے تو اسباب خیر کے لیے استعمال کیے ہیں آپ کے ساتھ تو اللہ کی مدد یقیناً ہوگی کیونکہ آپ نے یہ اسباب اختیار کیے ہیں خیر کے لیے جو آدمی خیر کے کام کے لیے اسباب اختیار کر رہا ہے اس کے ساتھ تو یقین اللہ کی مدد ہوگی نہیں ایسا نہیں ہے سلیمان علیہ السلام نے یہ ارادہ کیا اور بڑی خیر کا ارادہ کیا کہ مجھے سو مجاہد چاہیے اللہ کے راستے میں محنت کرنے کے لیے اور یہ سو مجاہد سو بیویوں سے صحبت کر کے سو مجاہد پیدا کرنے کا ارادہ کیا اسباب پورے ہیں ارادہ خیر کا ہے سو تاجر نہیں سو مجاہد میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ نبی ہیں خیر کا ارادہ ہے اللہ ان سے راضی ہیں اعلیٰ نسل کی بیویاں ہیں جسمانی قوت سب سے بڑھ کر ہے لیکن سو بیوی سے سواگت فرمائی کہ سو مجاہد اللہ کے راستے کے لیے تیار کرنے ہیں انشاءاللہ کہنا بھول گئے سو بیویوں میں سے صرف ایک کو حمل ہوا بیویوں کا حمل نہیں ہوا اور اس ایک بیوی سے بھی ناقص جسم پیدا ہوا بغیر روح کا جسم وہ بیوی نے جنا اور دایا نے لا کر کرسی پر ڈالا کہ یہ پیدا ہوا ہے سلمان علیہ السلام اتنی بات سے سمجھ گئے کہ مجھ سے چوک ہوئی ہے تما متوجہ ہے اللہ کی طرف توبہ کی کس بات پر کہ ارادہ بہت نیک تھا لیکن صرف انشاءاللہ اللہ کہنا یاد نہیں رہا علیہ السلام جیل کے اندر جیل میں نجات پانے والے سے کہا کہ میرا ذکر کر دینا بادشاہ کے سامنے تمہیں نجات ہوگی یہ تم بادشاہ کو شراب پلانے کے لیے جاؤ گے وہاں میرا ذکر کر دینا تو ذکر ربی یہاں لکھا میں نے کہ شیطان نے یوسف علیہ السلام کو یوسف کے رب کی یاد بھلا دی اسباب شکلیں بے شمار ہوں گی یہ شکلیں انبیاء کو پیش کی گئی کہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یا ہمیں یاد رکھتے ہیں یا شکل یا شکل کو استعمال کرتے ہیں ذکر یعنی ذکر ربی یوسف کہ شیطان یوسف علیہ السلام کو اللہ کی یاد بلا دی کہ اس کے بعد پھر یوسف علیہ السلام کو کئی سال گزر گئے جیل میں کہ یوسف جب جیل میں آنے کے لیے ہم سے کہا تھا ربی نکلنے کے لیے ہم سے کیوں نہیں کہا میں کہا کرتا ہوں اکثر کہ انبیاء علیہ السلام کے واقعات کو بیان کرنا یہ دلوں کے جماؤں کا سبب ہے کیونکہ اللہ تعالی نے خود فرمایا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ نبی جی ہم آپ پر انبیاء علیہ السلام کے واقعات اس لیے نقل کرتے ہیں اس لیے اس لیے آپ پر وہی کرتے ہیں تاکہ آپ کے دل میں جماؤ پیدا کریں نقص علیہ کرے کہ نبی جی آپ کے دل میں جمع پیدا کرنے کے لیے ہم آپ نبیوں کے واقعات وہی کر رہے ہیں اس لیے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں یہ بات نہیں ہے کہ اسباب کی دنیا ہے بلکہ صبح سے شام تک یہ غور کیا کرو کہ میری زبان سے کتنے جملے کتنے دعوے ایمان کے خلاف ایمان کے خلاف نے یعنی کتنے کتنے دعوے کیے ہیں یہ بات سمجھنی چاہیے اچھی طرح ایمان کہ اللہ کی میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ کی توحید کو بیان کرنا اب خود مقصود ہے اس سے فراغت نہیں ہے احکامات ان سے فراغت ہو جائے گی صبح سے شام تک چوبیس گھنٹے مومن کی زبان سے جو جملہ نکلے وہ ایمان کے مطابق نکلے کلمے کے مطابق نکلے یہ کا تقاضا ہے یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے براہ راست فائدے اٹھانے کا راستہ ان واقعات کو غور کرو تو معلوم ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کس طرح اللہ کو یاد رکھتے تھے اور صحابہ کرام کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اللہ کی یاد دلاتے تھے یہ مستقل یہ مستقل علم ہے ایمان کا جو میں نے عرض کیا تھا کہ مستقل ایمان کا علم حاصل کرو ایمان کو تقویت اور ایمان کی صحت ایمان کے علم سے ہے تو میں نے عرض کیا کہ اسباب کہ اسباب کی حیثیت یہ ہے لیکن اسباب کو ترک کرنا اسباب کو غیر یقینی اسباب کو غیر یقینی سمجھنا یہ تو ایمان کا تقاضا ہے اسباب کو اختیار کرنا یہ فطرت کا تقاضا ہے اگر انسان کی فطرت میں اسباب کے استعمال کا تقاضا نہ ہوتا تو پھر اسباب سے یقین کا ہٹانا کوئی کمال نہیں تھا کمال تو جبھی ہے جب یہ فطرت کا تقاضا ہو اور ان سے کوئی امید نہ ہو اگر اسباب نہ ہوتے تو سب مومن کامل ہوتے اسباب میں رکھ کر ایمان کا امتحان لیا ہے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے ہیں اعمال کو پرکھنے کے لیے کہ دیکھے کس کس کا عمل اچھا ہے اس لیے ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ اسباب ترک کر دی جائیں اسباب کا ترک کرنا مقصود نہیں ہے اسباب کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کرنا مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات اسباب میں داخل کیے خیر ذرائع اسباب نہیں ہیں بلکہ ذرائع اعمال ہیں ذرائع اسباب نہیں ہیں ذرائع اعمال ہیں اسباب ترک کرنے کو نہیں کہا جاتا کسی نبی نے کسی صحابی نے اسباب ترک نہیں کیا ہے اسباب اختیار کیے لیکن ان اسباب کو نہ اسباب کو یقینی سمجھا اور نہ کبھی اور نہ کبھی اپنی کامیابی کو اسباب کی طرح منسوخ کیا علی رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے گھر سے چھ درہم منگائے سفا کرنے کے لیے گھر والوں نے کہا کہ یہ درہم آٹے کے لیے رکھے ہوئے ہیں سمایا نہیں دے آؤ وہ چھ درہم منگائے اور سائل کو سفا کیے یہ نہیں ہوا کہ وہ صرف انتظار بیٹھے رہتے کہ ساحل ہم چھ کے ساتھ آئیں گے بلکہ یہ عمل کرنے کے بعد تجارت کی یہ عمل کرنے کے بعد تجارت کی ایک اونٹ والے سے اونٹ خریدا ایک اونٹ والے سے اونٹ خریدا پوچھا اونٹ کتنے کا ہے اس نے کہا کہ یہ اونٹ ایک سو چالیس درہم کا ہے فرمایا یہ اونٹ ہم نے لے لیا ہے ہم آپ کو کریں گے اونٹ کھڑا ہوا ہے خرید کر اللہ رب العزت خریدار لے کر آئے اس اونٹ کا کہ اونٹ بیچو گے کہ ہاں بیچیں گے کتنے میں کہ دو سو درہم میں کہ لو دو سو درہم ایک سو چالیس اونٹ والے کو دیے ساٹھ دیر ہم گھر بھیجے اور گھر میں آ کر یہ فرمایا یہ نہیں فرمایا کہ یہ میں نے اس طرح خریدے اس طرح بیچا بلکہ گھر والوں سے آگے صرف اتنا کہا ما اللہ اللہ لسان صلی علیہ وسلم کہ یہ وہ وعدہ ہے جو اللہ نے ہم سے کیا تھا اپنی نبی کی زبان پر میں کہ اسباب کا ترک کرنا یہ تو حماقت ہے حماقت یہ بھی کوئی مقصود نہیں ہے یہ بھی کیونکہ بات چلی ہوئی ہے کہ ملازمت چھوڑ دو اسباب چھوڑ دو بالکل اس سے چھڑانا مقصود نہیں ہے سمجھتے تھے اللہ کہ بیوی بچوں کا کے اشتغال کو ختم کرنا اور کمائے کے نقشوں کو ختم کرنا یہ مقصود نہیں ہے مجاہدے سے یہ مقصود نہیں ہے مجاہدے اس کو نہیں کہتے مجاہدہ کہتے ہیں بیوی بچوں کے اشتغال کے وقت کو کم سے کم کرنا ضرورت کی حد محدود ہے خواہش کی کوئی حد نہیں ہے ہمیں امت کو خواہشات سے نکال کر حکم پر لانا ہے اس لیے اسباب تک نہیں کرائے جاتے اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ کوئی مجھے مال دے دے تاکہ میں دین کی محنت کر لوں عمر رضی اللہ ہوتے کے پاس ایک آدمی آئے اور آ کے عرض کیا میں اللہ کے راستے میں نکلنا چاہتا ہوں مجھے رضی اللہ فرمائی ہے فرمایا کہ بلاؤ فلاں زمیندار کو اور اس شخص کو اس کے حوالے کیا اور فرمایا لے جاؤ اسے اپنی زمین پر اس سے کام کراؤ وہ لے گیا اور ایک عرصہ اس نے اپنے اپنی اپنی زمین پر رکھ کر اس سے مزدوری کروائی اور پھر اس کو لے کر آیا ایک ہفتے کے بعد المنین یہ آپ کا مزدور ہے یہ اس کی مزدوری ہے حضرت عمر نے اس کی پیسے کی جو تھیلی تھی اس کے ہاتھ میں دی فرمایا کہ اب یہ اختیار ہے کہ اللہ کے راستے میں خرچ کر اپنے گھر والوں پر خرچ کر میں کیا عرض کروں ہائے میں کیا عرض کروں کام کرنے والے سمجھتے ہیں مال داروں کا مال لگ جاوے ہماری جان لگ جاوے خدائی کی قسم یہ شیطان کا دھوکہ ہے یہ شیطان کا دھوکہ ہے مالدار اس خیال میں ہیں کہ ہمارا مال استعمال ہو جائے گا جان اگر ہمارے اس دھوکے میں ہیں کہ ہماری جان استعمال ہو جائے گی جب تک جان اور مال کا خرچ کرنا یہ دونوں قربانیاں ایک شخص سے نہیں ظاہر ہوں گی اس وقت تک کوئی تربیت نہیں ہوگی یہ دونوں قربانیاں ایک فرد سے مطلوب ہیں اس لیے کہ جان اور مال دونوں کی قربانی ایک فرد سے وجود میں آئے تو مجاہدہ کامل ہوتا ہے ورنہ مجاہدہ ناقص ہے مال لگانے سے دین کبھی نہیں آتا خدا کی قسم مال خرچ کرنے سے دین کبھی نہیں آتا کیونکہ مال جان سے متعلق ہے ہی نہیں مال جان سے متعلق نہیں ہے مالداروں کے ذہن میں یہ ہے کہ ہم مال خرچ کر دیں اور جان خرچ کروانے جان خرچ کر دیں صحابہ کے زمانے میں کوئی تقسیم اس طرح کی نہیں تھی سو فیصد مال خرچ کرنے والے وہ پہلے جان کھپانے والے تھے مال تو انہوں نے بعد میں دیا مال تو انہوں نے بعد میں دیا ہے صاحب کو ایسی تقسیم نہیں ہے کہ مال خرچ کرنے والے ہی جان خرچ کرنے والے سو فیصد صحابہ جان اور مال دونوں لگانے والے تھے میرے بزرگ دوستوں میں یاد رہا تھا کہ اسباب کا ترک کرنا مقصود نہیں ہے بلکہ دو چیزیں مقصود ہیں اسباب کو حکم پر چھوڑنا اور اسباب کے اندر اللہ کے احکامات کو داخل کرنا اسباب میں اللہ کے احکامات کو داخل کرنا اللہ تعالیٰ نے اسباب محض امتحان کے لیے بنائے ہیں کہ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ حکم پر سب کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے یہ حکم پر اسباب کو چھوڑتے ہیں یا نہیں چھوڑتے اسی لیے دوستوں عزیزوں اعمال کی طرف بلاؤ اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کے قدرت وادوں کے ساتھ ہے اور وعدے حکموں کے ساتھ ہیں اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے وعدہ بھی نہیں ہے نماز کو اس یقین پر لانا ہے نماز کو اس یقین پر لانا ہے کہ اللہ کی قدرت وادوں کے ساتھ واد حکموں کے ساتھ سب سے پہلی مشق اور سب سے پہلی کوشش جو نماز پر ہے وہ نماز کو قائم کرنا ہے کیونکہ نماز کے قائم کرنے کا حکم ایمان والوں کو ہے پورے پورا قرآن نماز کو قائم کرنے سے بھرا ہوا ہے اور یہ حکم ایمان والوں کے لیے ہے میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ ایمان لانے کا حکم ایمان والوں کو ہے اور نماز قائم کرنے کا حکم ایمان والوں کو ہے نماز پڑھنے کا حکم تو ان کو دیا جاتا تھا جو اسلام میں داخل ہونا چاہتے تھے جب غیر اسلام کی دعوت دی جاتی تھی تو ان سے کہا جاتا تھا کہ اسلام یہ ہے صوموا کم صلوا خمسكم لیکن نماز قائم کرنے کا حکم مسلمان کو ہے ہمارا سارا دین اس لیے ہاتھ سے نکل رہا ہے اور سارا دین اس لیے ڈھایا ہوا ہے کہ نماز قائم نہیں ہے ورنہ نماز کو قائم کرنا تو دین کو یقیناً قائم کر دے گا من اقام فقد اقام دین جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا من اقام ہے فقط اقام جس نے نماز قائم کر لی اس نے دین قائم کر لیا میرے بزرگ دوستوں ایک صحابی نے عرض کیا کہ رسول اللہ فلاں شخص دن میں چوری کرتا ہے رات کو نماز پڑھتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کی نماز ان قریب اس کے گناہ سے روک دے گی کیونکہ یقینی بات ہے تنہا علی فاشاہ بُنکر نماز منقرا سے یقیناً روک دیتی ہے قرآن کا فیصلہ ہے لیکن کون سی نماز منقرات سے روکتی ہے وہ نماز منکر سے روکتی ہے جو نماز خود منکر سے خالی ہو جو نماز خود منکر سے خالی ہو وہ نماز منکر سے روک دیتی ہے سب سے پہلے نماز کے منقرات دیکھو ہم معروفات کو الگ جانتے ہیں منکرات کو الگ جانتے ہیں کہ یہ معروفات ہیں یہ منقرات ہیں میرے دوست میری بات غور سے سنو ذرا چوری زنا سود غیبت جھوٹ جوا منقرات ہیں نماز روزہ حج و زکات صدقات صداقت امانت یہ معروفات ہیں نہیں اتنی بات نہیں ہے بلکہ یہ غور کیا کرو معروفات کے منقرات کیا ہیں معروفات کے منقرات کیا ہیں جو شخص اپنی معروفات کے منقرات کو غور نہیں کرے گا اس کے معروفات اس کو سے نہیں روک سکیں گے یعنی جو شخص اپنی نماز کی کمیوں کو نہیں دیکھے گا اس کی نماز اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک سکے گی اس کی نماز کو منکر سے نہیں روک سکے گی اپنی نماز کے منکرات کو غور کرنا چاہیے کہ میری نماز کے اندر کیا من کرے خدا نہ کرے اگر کبھی کوئی گناہ ہو جائے تو لوگ اس گناہ اس گنا کے ہونے کو ماحول سے کہ یعنی ماحول کا اثر ہے یا گناہ ہو گیا ہے یہ فنا کی یہ فنا کی کوشش سے ہوا ہے نہیں بالکل نہیں خدا کی قسم ماحول اس کو متاثر کرے گا جو اپنے اندر پہلے سے ظلمت لیے ہوئے ہے ورنہ کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا کوئی گناہ ماحول سے نہیں ہوتا ماحول ماحول جو متاثر ہوتا ہے جو اپنے اندر میں ظلمت لیے ہوئے ہے اس لیے میں کرا دیکھے نماز کے منکرات کو غور کرو جب کوئی گناہ ہو جائے تو اس گناہ سے ماحول کو متہم نہ کرو بلکہ اپنی نماز کے اندر اپنی نماز کے منقرات تلاش کرو کہ نماز کیا منکر ہے کیونکہ نماز کی بھی منقرات ہیں آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے صاحب اللہ نماز میں چڑھانے کی کیا چیز ہے آپ نے فرمایا کہ سب سے بڑا چور وہ ہے جو نماز سے چوری کرے کہ اس کے رکو سجد درست نہ کرے یہ نماز سے ہے اس جی لیے میرے دوستوں بس میں کیا عرض کروں ہم اب تک اپنے چلے چار مہینے گنتے ہیں یہ نہیں غور کرتے کہ میں نے اس محنت سے اعمال کے اندر کیا کمال پیدا کیا کیونکہ دعوت ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے دعوت ایمان اعمال کی تکمیل کے لیے ہے اس پر نہیں غور کرتے کہ میں نے ایمان عمل کی تکمیل ایمان اور عمل کے اندر کیا کمال پیدا کیا ہے دعوت کے ذریعے نماز کے اندر کمال پیدا کرو خدا کی قسم دین خود بخود قائم ہو جائے گا من اقام فقط اقام الدین جو نماز قائم کر لے گا وہ دین کو قائم کر لے گا ان ذکر اللہ اکبر علما کی تفسیر ہے کہ ذکر اکبر سے نماز ہی مراد ہے وہ نماز مراد ہے وہ نماز مراد ہے جو نماز منقرا سے روک دے ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ دونوں فرماتے ہیں کہ جس شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے اس طرح نماز اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اس طرح نماز اللہ سے دوری کا بھی ذریعہ ہے اگر اس کو بگاڑا جائے اگر اس کو سنوارا جائے تو اس جگہ اللہ کے قرب کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ فرمایا ابن عباس اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے شخص کی نماز اس کو منکر سے نہیں روکتی اس کی نماز اس کو اللہ سے دور کرتی رہتی ہے اس لیے ہمیں ابھی نمازوں کے اندر کمال پیدا کرنا ہے اس میں کیا کروں شکایت ہوگی اب ہمارا حال یہ ہے کہ جلدی جلدی نماز پڑھو میں مشورہ کرنا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ لو گشت میں جانا ہے میں تو حیران ہوں اس بات سے کہ دعوت اعمال کے اندر کمال پیدا کرنے کے لیے دی جا رہی تھی اب اس کام کے لیے نماز سے بگاڑ کر کام کرنے جا رہا ہے اعمال کا استخفاف سنتوں کا استخفاف دیکھو یہ بہت ضروری بات کر رہا ہر وقت یہ غور کیا کرو کہ اس محنت سے میرے اعمال کے اندر کیا کمال پیدا ہوا ہے اور اللہ کے قرب میں کتنا اضافہ ہوا ہے اس لیے میرے دوست بزرگ ہو پہلی محنت اور مشق اپنی نماز پر یہ ہے کہ ہمیں ہماری نماز سے ہمارے دین میں کمال پیدا ہو کیونکہ نماز سے بڑھ کر دین کے اندر کمال پیدا کرنے والا کوئی عمل نہیں ہے نماز دین کے اندر کمال پیدا ہوتا ہے پھر نماز میں صفت احسان پیدا کرو اللہ تعالی کو دیکھتے ہوئے عبادت کا عبادت کی کیفیت یہ ہو کہ اللہ کو دیکھ رہا ہوں اور اگر یہ کمال حاصل نہیں ہے تو کسی بات تو یقینی ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اعمال کے اندر صفت احسان پیدا کرو کہ اللہ کو دیکھتے ہوئے عمل کر رہا ہوں پھر نماز سے ہی مسائل کو حل کروانا ہے ہمارا ہمارا کوئی راستہ ہی نہیں ہے اللہ کی سے فائدہ اٹھانے کے لیے سوائے اس سوائے اس حکم کے جو اللہ کی طرف جو اللہ کی طرف سے ہمیں دیے گئے ہیں ایک صحابی نے رسول اللہ میں تجارت کے لیے بحرین جانا چاہتا ہوں آپ نے فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو آپ نے اپنے صحابہ کو اسباب سے کامیابی کے رخ پر نہیں اٹھایا آما سے ہی کامیابی کے یقین پر اٹھایا ہے عرض کیا کہ میں تجارت کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے بحرین جاؤں گا فرمایا پہلے دو رکعت نماز پڑھ لو اسی لیے روزی تو نماز سے مسائل کو حل کرواؤ یہ مستقل مشق ہے اسباب کو مؤخر کرو اعمال کو مقدم کرو ہم اسباب چھوڑنے کو نہیں کہتے اسباب کو مؤخر کرنے کو کہتے ہیں اعمال کو مقدم کرو اسباب پر یہ کیسے معلوم ہو کہ ہمارا عمل یقینی ہو گیا ہے ابھی کیا بتاؤں ایک طبقہ تو بیچارہ وہ ہے یہ سمجھتا ہے کہ اعمال کا یقینی ہونا یہ اس کو کہتے ہیں کہ اب ہماری حاجت عملوں سے پوری ہونے لگی ہے نہیں خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کیونکہ ایمان کا تقاضا حاجت کا پورا ہونا نہیں ہے ایمان کا تقاضا حکم کا پورا ہونا ہے محض اللہ کے لیے ایمان کا تقاضا حکم کا پورا ہونا ہے محض اللہ کے لیے حاجت کا پورا ہونا ایمان کا تقاضا نہیں ہے حاجت کا پورا ہونا ایمان کا تقاضا نہیں ہے حکم کا پورا ہونا محض اللہ کے لیے یہ ایمان کا تقاضا ہے کیونکہ ایمان اخلاص اور اطاعت کو کہتے ہیں ایمان اخلاص اور اطاعت کو کہتے ہیں ابھی تو ہم یہاں پہنچے کہ ایسا ایمان ہمارا بن جائے کہ ہمارے ساتھ ظاہری خلاف ہونے لگے یہ تو بہت بڑا دھوکہ ہے بہت بڑا دھوکہ ہے ایمان کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ ظاہر کے خلاف دوسرے کے ہو جائیں ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم ظاہر کے خلاف حکم کو پورا کریں ظاہر کے خلاف حکم کو پورا کریں اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ وہ اپنے وعدوں کو ہمارے لیے پورا کر دے یہ اللہ کا فضل ہے ورنہ میرا عمل وعدوں کے لیے نہیں ہے میرا عمل حکم پورا کرنے کے لیے ہے کہ میرا عمل حکم پورا کرنے کے لیے ہے اللہ رب العزت اپنے فضل سے دنیا میں ضرورت پوری کر دیں اور آخر جنم میں داخل فرما لیں یہ ان کا فضل ہے ورنہ میرا عمل اللہ کے لیے ہے اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیزو عمل کو وعدوں کے یقین پر لاؤ اور اعمال سے اعمال سے کامیابی کا یقین کرو ہمارے کام کا مقصد ہے تعلیم کے ذریعے اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید کرنا تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید ہر مرد کے ذمہ دو تعلیمیں ہیں ایک گھر کی اور ایک مسجد کی اس لیے کہ اسباب کو دنیا میں جا کر یہ خیال پیدا ہوا ہے کہ ہاں اسباب بھی ہیں اعمال بھی ہیں نہیں اسباب کی دنیا سے نکل کر پھر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھے جم کر اور یہاں بیٹھ کر اس فاسد یقین کو درست کرو کہ نہیں اللہ کے واضح حق ہیں تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھنا وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے کیونکہ فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں فضائل ہی اللہ کے وعدے ہیں تعلیم کے حلقوں کا مقصد اس لیے ہے کہ اللہ کے وعدوں کا یقین اللہ کے وعدوں کا یقین دلوں میں پیدا ہو یہ وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے تعلیم کے حلقے تعلیم کرانے والے کا اندر کا جذبہ یہ ہو کہ میں ساری شکلوں کے مقابلے میں اللہ کے وعدوں کے یقین پر آنا چاہتا ہوں اور سننے والوں کو لانا چاہتا ہوں سننے والوں کا جذبہ یہ ہو کہ یہ وعدے حق ہیں ساری کائنات کے نقصے کے مقابلے میں تعلیم کوئی وظیفہ نہیں ہے تبدیل کا کہ کچھ دیر عمل ہو جائے تعلیم کا مقصد ہے اللہ کے وعدوں کے یقین کی تجدید اور اس کے مقابلے میں ساری ساری شکلوں کو اور سارے اسباب کو جھٹلانا اس کے مقابلے میں یہ, یہ, یہ, یہ تعلیم کے حلقوں کا مقصد ہے اس لیے میرے بزرگ دوستوں تعلیم کے حلقوں میں جم کر بیٹھو بھائی دیکھو حضرت جی رحمۃ اللہ مانا رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے صفات پر حدیث جمع فرمائی منتخب حادیث میں اس کتاب کا مقصد تھا ان کے صفات کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مبارک احادیث سے سمجھنا کیونکہ ان احادیث کے بغیر ان صفات کے معیار کو نہ سمجھا جا سکتا ہے نہ بیان کیا جا سکتا ہے ورنہ چھ نمبر تبلیغ میں ایک رسم بن کر رہ گئے کلمہ نماز علم و ذکر اکرام الخراج تفریح وقت یہ کوئی چھ نمبر نہیں ہے یہ تو نام ہے یہ تو عنوان ہے منتخب حادث کے ذریعے اصل مقصود یہ ہے کہ حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم احادیث میں ایمان کسے فرما رہے ہیں نماز کس کو فرما رہے ہیں کیا معیار ہے نماز کا آپ کے حادث میں کیا معیار ہے علم علم کا کسے ہیں امت کو اس جہالت سے نکالنا ہے کہ امت ہر چیز کا علم سمجھ بیٹھے اخلاق اکرام کسے کہتے ہیں مسلمانوں کے حقوق کیا ہیں ایک رسم بن کر رہ گئے چھ نمبر ایسا جہالت کا سایہ ہے کیونکہ علم سے کوئی مناسبت نہیں دیکھو میری بات یاد رکھنا یہ محنت علم اور ذکر کے ساتھ ہے یہ محنت علم اور ذکر کے ساتھ ہے ورنہ خدا کی قسم علم اور ذکر کے بغیر جہالت پھیلے گی اور غفلت پھیلے گی علم و ذکر کے ساتھ علم ذکر علم و ذکر کے ساتھ علم و ذکر پھیلے گا یہ محنت علم و ذکر کے ساتھ ہے اس لیے اچھی طرح سمجھ لو کہ اس کتاب کا مقصد ہے امت کو اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث سے کے ذریعے ان صفات پر لانا ان صفات کا معیار حدیث بتا دے گی میری آپ کی باتوں سے نہیں اندازہ ہوگا کہ یہ صفات کتنی کتنی اعلیٰ صفات ہیں اس لیے میں سراہد عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے یہ کام جھک مارنے کے لیے نہیں کیا ہے نہ حضرت کسی فرصت تھی نہ اس کی ضرورت تھی بلکہ کام کو سامنے رکھ کر کام کو سامنے رکھ کر حضرت نے یہ کام کیا ہے چھ نمبر تبلیغ کی وہ بنیاد ہیں کسی نے کہا تھا اسلام علی سے کہ اس میں یہ چند چیزوں کا اضافہ ہو جائے حضرت نے فرمایا کہ میری حیات تک تو اس میں کسی اضافی گنجائش نہیں ہے نہ کروں گا نہ کرنے دوں گا میرے بزرگ دوست ہو جو شخص کسی چیز کی حقیقت سے واقف نہیں ہوتا وہ اس کے اندر اضافے اور کمی کی سوچتا ہے ورنہ یہ چھ صفات ایسی ہیں جیسے کسی سمندر کو کسی میں بھر دیا جائے اس لیے یہ چھ نمبر کوئی رسم نہیں ہے اور ان کے عنوانات دنوا دینا کوئی چھ نمبر نہیں ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صفات کو کن معیار سے بیان فرما رہے ہیں اس لیے کوشش کریں اس اس بات کی کہ ہر شخص کو منتخب حادیث سے چند چند حدیثیں ایسی یاد ہو جائیں کہ یہ چھ صفات کو ان حادیث کی روشنی میں بیان کریں اس سے احساس پیدا ہو اس سے احساس پیدا ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان حادیث کو کس کس, معیار سے ان صفات کو کس معیار سے بیان فرما رہے ہیں اپنی حادیث میں عرض کر رہا تھا کہ نماز سے مسائل کو حل کروانا ہے اور ہر عمل کو علم پر لاؤ ہر عمل کو علم پر لاؤ کیونکہ جو عمل علم پر نہیں آئے گا وہ عمل بھی اس طرح مردود ہے جس طرح ریا کا عمل مردود ہے عمل میں جو درجہ اخلاص کا ہے خدا کی قسم وہی درجہ علم کا ہے اللہ کے یہاں جو عمل جہالت سے پیش کیا جائے گا وہ بھی اسی طرح مردود ہے جس طرح وہ عمل جو اللہ کے لیے نہیں ہے وہ اللہ کے یہاں سے مردود ہے اس لیے ہر عمل کو علم پر لاؤ ہر عمل کو علم پر لاؤ علم کے فضائل بیان کرو خدا نہ کرے کہیں یہ محنت ہمیں جہالت نہ ڈال دے کہ علم اور چیز ہے دعوت اور چیز ہے نہیں خدا کی قسم بالکل نہیں دعوت سے اس تمام علم کو زندہ کرنا مقصود ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اس لیے کبھی بھی محنت سے اس غرے میں اس دھوکے میں نہ پڑ جانا کہ ہمیں علم کے بغیر جوہد مقصود ہے بالکل نہیں اس محنت کا مقصد ہے اس تمام ان تمام چیزوں کو زندہ کرنا عملی طور پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ہمارے کا اصل مقصد یہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کا حیا مقصود ہے اس لیے علم کی دعوت سے علم کی دعوت سے خود اپنے آپ کو علم الہی پر لانا اور امت کے اندر علم الہی کی کے حاصل کرنے کا شوق اور اس کی رغبت پیدا کرنا اور اس کی ضرورت کا احساس پیدا کرنا کیونکہ امت اس جہالت میں ہے کہ دنیا میں بہت سی چیزیں علم ہیں جو چاہو سیکھ لو بالکل نہیں بالکل نہیں خدا کی قسم یہ بات نہیں ہے علم صرف وہ ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں اللہ کی طرف سے علم علم کہتے ہیں میں لگنا اس بات کی تحقیق میں لگنے کو کہتے ہیں کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اس میں لگنا علم میں لگنا ہے اس میں لگنا علم میں لگنا ہے ورنہ دنیا میں اب یہ بات کیا عرض کروں کہ اب دنیا میں جہل کو بھی علم کہا جانے لگا ہے دنیا میں جہل کو بھی علم کہا جانے لگا ہے کہتے ہیں سائنس کا علم نہیں بالکل نہیں دنیا کے تجربات دنیا کے مشاہدات اس پر کبھی بھی علم کا اطلاق نہیں ہوگا کیونکہ علم علم تو اللہ تعالیٰ کا وہ کا ہے اس میں قیامت تک کوئی تبدیلی نہیں ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دنیا میں کہ پچھلوں کے تجربات پر آج لوگ ہنستے ہیں ہر زمانے میں ان کے تجربات بدلتے جا رہے ہیں چیزیں چیزیں بدلتی جا رہی ہیں علم تو وہ ہے جو علم ثابت ہے اور بلکہ اس سے آسان طریقہ علم کو سمجھنے کا یہ ہے کہ قبر کے تین سوالات سے جو کچھ متعلق ہے وہ علم ہے اللہ کو جاننا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جاننا اور شریعت کو جاننا صرف علم اس کا نام ہے اس کے علاوہ جتنے دنیا کے فنون ہیں وہ فنون ہیں ان کے حاصل کرنے سے کوئی منع نہیں کرتا ان کے پڑھنے سے کوئی کے پڑھنے میں کوئی اشکال نہیں ہے وہ ایک دنیا کی ضرورت ہے جو وقتی چیز ہے بالکل وقتی چیز ہے اس کے حاصل کرنے سے دین کا کوئی نفع نہیں ہے اور ان کا حاصل نہ کرنے سے دین کا کوئی نقصان نہیں ہے اس کا تعلق ایک دنیاوی ضرورت سے ہے لیکن اس کو علم کا درجہ دینا یا اس کو علم کا بدل سمجھنا یا اس پر علم کے فضائل کو فٹ کرنا یہ بڑی جہادت کی بات ہے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مسلمان کے گھر میں یہ مشورہ ہونا کہ ایک بیٹا دنیا پڑھ لے ایک دن پڑھ لے یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ مسلمان دو مسلمانوں کو ایک فریضے میں اختیار دیا جا رہے کہ تم یہ فریض اختیار کرو تم یہ فریض اختیار نہ کرو مسلمان پر تو علم فرض ہے ہر مسلمان پر مرد عورت پر علم فرض ہے نماز کی طرح فرض عین ہے لیکن عالم کا تصور مکمل علم حاصل کرنے والے کا سمجھ جانے لگا ہے نہیں میرے محترم دوستو ہر شخص بولوی بنے یہ مطلوب بھی نہیں ہے ممکن بھی نہیں ہے وہ علم فرض ہے ہر مومن پر کہ وہ علماء سے علماء کی صحبت اور علماء کی ملاقات اور علماء کی مجالس سے اپنی دنیا سے متعلق علم حاصل کرے اور اپنے دین سے متعلق علم حاصل کرے یہ ہر ہر مومن کے ذمہ فرض عین ہے اصل میں دنیا کے شعبوں میں دنیا کے شعبوں میں بے دینی اور جہالت اور حرام اس لیے داخل ہوا ہے اس لیے داخل ہوا ہے کہ مسلمان تقسیم ہو گئے ہیں کہ علماء کا کام یہ ہے کہ وہ پڑھائیں اور جاہلوں کا کام یہ ہے کہ وہ دنیا کہ وہ دنیا کے کام کریں نہیں خدا کی قسم خلفۂ راشدین کے زمانے تک یہ ترتیب نہیں تھی بلکہ تجارت کی اجازت مدینہ منورہ میں ان کو دی جاتی تھی جو تجارت کے علوم سے پوری طرح واقف ہوں حرام حلال کی پوری تمیز اور حلال حرام برا علم رکھنے والے ہوں یہ خدا کی قسم یہ بات ہے ہی نہیں بالکل تصور سے باہر ہے کہ علماء علم کے حلقے سے بھالیں اور جاہل وہ تجارت کی منڈیاں سنبھالیں بالکل یہ بات نہیں ہے بلکہ میرا تو بہت دل چاہتا ہے کاش ایسے علماء ہوں جو آج دن تجارت کرتے ہوں اور آج دن مدرسے میں تعلیم دیتے ہوں میں تو اپنے ہاں جو فراہم ہو کے جاتے ہیں سال لگا کر یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر تم تدریس اور تجارت ان دونوں کو جمع کر سکو تو یہ بہت یہ بہت اچھا طریقہ ہے اس طریقے کے بغیر تم تجارتوں کو اور منڈیوں کو اور بازاروں کو شریعت پر کبھی نہیں لا سکتے کیونکہ دعوت کا تقاضا ہے امت کو عملی دین پیش کرنا میں نے شروع میں حل کیا تھا کہ لکھ لکھ کر دے دینے سے اتنا حجت نہیں ہوتا قرآن بھی جمع کیا گیا ہے بہت بعد میں سارا قرآن لکھا ہوا بھی نہیں تھا سارا قرآن لکھا ہوا بھی نہیں تھا لیکن پورا قرآن عملی طور پر موجود تھا مدینے کے کسی بازار میں چلے جاؤ وہاں عملی طور پر اسلامی تجارت موجود ہے یہ ہوا اس زمانے میں جو کچھ ہوا ہے وہ صرف اس لیے ہوا کہ کام تقسیم کر لیے ہیں کہ یہ کام آپ کے کرنے کا ہے یا کام میرے کرنے کا ہے اس لیے اہل دنیا اور تاجر یہ کہنے لگے ہیں کہ میاں یہ آپ کی لائن نہیں ہے یہ ہماری لائن ہے ہم جانتے ہیں اس کو کہ تجارت کیسے ہوتی ہے ری کو دوست میں عرض کرا میں تو اپنے یہاں والے سے کہتا ہوں جو فارغ ہو کے جاتے ہیں کہ اللہ تمہیں توفیق دے دے تو خود کماؤ اپنی ذاتوں بھی خرچ کرو اور دین کے تقاضوں بھی خرچ کرو بجائے اس کے کہ علم سے دین کے ذریعے اپنی حاجت پوری کرو بلکہ دین کے تقاضوں کو اپنی کمائیوں سے پورا کرو اس لیے کہ امت مال کی برکتیں اس وقت تک دیکھ نہیں سکتی جب تک امت دنیا سے کما کر دین پر خرچ نہ کرے اگر دین سے کما کر دنیا پر خرچ کیا تو اللہ تعالیٰ برکتوں کے دروازے بند کر دیں گے حق یہ ہے کہ دنیا کمانے کے لیے ہے دین خرچ کرنے کے لیے ہے یہ راستہ نہیں ہے کہ دین کمانے کے لیے اور دنیا خرچ کرنے کے لیے یہ راستہ نہیں ہے راستہ یہ ہے مش کر رہا تھا کہ امت کو جہادت سے نکالو کہ ہر چیز کو علم قرار دے امت کی جہاز سے نکالنا ہے کہ امت ہر چیز کو علم قرار دے علم صرف وہ ہے جو اللہ تعالی ہم سے چاہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر میرے بزرگ دوست آزیز ہو سوچے تو صحیح ہم تو دنیا کے فنون کو علم کا درجہ دے رہے ہیں وہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو سب سے بڑے عالم کہلاتے ہیں قرآن کو سمجھنے والے لوکان نبی اللہ عمر ان کا درجہ یہ ہے انہیں خیال ہوا کہ قرآن بھی سیکھ لیا حدیث بھی سیکھ لی سب کچھ حاصل کر لیا ہے اب تھوڑا بہت یہ بھی معلوم کرنا چاہیے کہ غسا علیہ السلام پر کیا احکامات نازل ہوئے تھے تاکہ ہمیں دوسرے انبیاء علیہ السلام کا بھی علم حاصل ہو تو احکامات ہیں ایسا نہیں ہے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ کے علم میں کوئی کثر باقی تھی کہ اس کو چھوڑ کر تو ریت پڑھیے بلکہ سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ اس امت کے ملہم کہلاتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے صحیح بات اس کے دل میں ڈالی جاتی تھی حضرت عمر کی چاہت کے مطابق آسمان سے احکامات نازل ہوئے ہیں اس درجے کے عالم ہیں عمر خیال یہ ہوا توریت تو پڑے اور اس کے چند اور پڑھ کر ہاتھ میں لے کر آئے آپ یہ عمر یہ کیا ہے عمر رضی اللہ نے بڑے شوق سے کہا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے کا علم حاصل کیا ہے تاکہ ہم معلوم ہو کہ السلام پر کے احکامات نازل ہوئے اتنا کہنا تھا عمر کا کہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آ گیا اور ایسا غصہ کہ پر چڑھے اور سارے صحابہ جمع ہو گئے انسار کے غصے کو دیکھ کر تلوارے لے کر آ گئے کس کس بات بات پر پر غصہ ہے کس نے ستایا اللہ کے نبی کو سارا غصہ پر تھا کہ جو علم میں لے کر آیا ہوں کیا پہلے کافی نہیں ہے کہ تم نے توریت پڑھی فرمایا کہ اے عمر اگر آج علیہ السلام زندہ ہو کر آ جائیں تو ان کے لیے کوئی راستہ نہیں ہے نجات کا سوائے میرے طریقے کے اور اگر تم نے ان کے طریقے پر عمل کیا تم گمراہ ہو جاؤ گے عمر رضی اللہ کیا رب اسلام دینا محمد صلی اللہ یعنی اتنے غصے میں تھے آپ آپ غور کریں جو چیز علم تھی نریبر نازل ہوئی اور منسوخ ہو گئی اس کو ایک عالم نے حاصل کیا عمر نے اس سے اللہ کے نبی کو اتنا غصہ آیا جو چیز علم ہی نہیں ہے سرے سے اس, سے اس کو لوگ حاصل کریں مسلمان اور علم الہی سے جاہل ہوں ان پر اللہ کے نبی کو قیامت میں کتنا غصہ آئے گا اس لیے علما کے مجالس کو اپنی سب سے پہلی ضرورت سمجھو علما کی زیارت کو عبادت یقین کرو علما کی بدگمانیوں کو ختم کرو علماء کی طرف سے بدگمانیوں کو ختم کرو مدارس اسلام کے قلعے ہیں میں ہمارے دین کی حفاظت ہے ہم نہیں کہتے کہ دنیا نہ پڑھاؤ ہم اسے ہم اسے نہیں روکتے لیکن جب تک وہ علم جو فرض ہے مسلمان پر جس پر اس کے آخرت کے بننے بگڑنے کا مدار ہے جب تک ان علوم کو حاصل نہ کر لے اس وقت تک اس کا کسی کام میں لگنا اپنے فریضے کو ضائع کرنا ہے اس لیے میرے دوست عزیز ہائے مسلمان کو اس پر فخر کہ اس کے بعد دنیا کے فنون ہے مسلمان سے فخر کرے ہر چیز نہیں مسلمان کے فخر کرنے کی چیز علم ہے کہ علماء قیامت میں اونچے اونچے اونچے ٹیلے پر ہوں گے علماء الگ الگ الگ دکھلائی جائیں گے قیامت کے دن علماء اونچے ٹیلے پر ہوں گے ساری امت میں علماء الگ پہچانے جائیں گے مسلمان اس پر فخر کرے کہ اس وقت دنیا کے فنون ہیں یاد رکھنا یہ بات جو میں آج کرنا چاہتا ہوں دنیا کے فنون پر فخر کرنا کفر کا مزاج ہے دنیا کے فنون پر فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے مسلمان کے لیے یہ زیبا نہیں ہے کہ وہ دنیا کے کسی فن پر فخر کرے کیونکہ خود اللہ نے فرمایا ہے قرآن میں فلما فلم بالبينات فيحوز ما عنده من العلم وحاق بهم ما كانوا به ان کہ جب انبیاء علیہ السلام قوموں کے پاس اللہ کے علم لے کر آئے تو قوموں نے نبیوں کے نبیوں کے علم کا مذاق اڑایا اور جو فنون ان کے پاس تھے جن کو علم سمجھتے تھے اس فنوں نے فخر کیا پر من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون اللہ نے سب کو ہلاک کر دیا ان کے نبیوں والے لائے ہوئے علم کا مذاق اڑانے کی وجہ سے میرے بزرگ دوستوں مسلمان کا دنیا کا فضول فخر کرنا یہ کفر کا مزاج ہے ہم اپنی طبیعتوں کو بدلیں ساری جہالت اللہ کے غیر کے تاثر کی وجہ سے ہے جتنا اللہ کے ذات علی کا تاثر ہوگا اتنا ہی اس کے علم سے متاثر ہوں گے یہ اللہ کے غیر کا تاثر ہے جو ہمیں اللہ کے علم سے روکے ہوئے ہے اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس علم پر آنا ہے جو امت کا فرض کیا گیا ہے یہ تو امت کا فریضہ ہے اس میں اور نماز کی فرضیت میں کوئی فرق نہیں ہے کوئی فرق نہیں ہے اس سے نماز فرض ہے اس طرح علم فرض ہے زندگی کے ہر شعبے میں احکامات کو داخل کرو زندگی کے ہر شعبے میں احکامات کو داخل کرو کہ احکامات کو داخل کرنا زندگی کے شعبوں میں اصل میں اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا سبب یہ ہے اللہ کی ذات عالی سے فائدہ اٹھانے کا راستہ یہ ہے میرے بزرگ دوستوں عزیزو علم اس کا بھی حاصل کرو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتے ہیں اللہ کے کیا حقوق ہیں اور یہ بھی حاصل کرو کہ اللہ تعالی نے اپنی مخلوق سے متعلق کیا احکامات دیے ہیں یہ علم کا وہ حصہ ہے جس کے بغیر آخر میں کامیابی نہیں ہوگی جس کے بغیر آخر میں کامیابی نہیں ہوگی اس کو اکرام کہتے ہیں کہ مسلمان کے مسلمان کا کیا حق ہے انسان کا کیا حق ہے اس کا حکم دیا ہے کہ ہر حق والے کا حق ادا کرو کیونکہ عبادت کے ڈھیر لے جانے والے قیامت میں ان کی ساری عبادتیں حق والے ایسے لے اڑیں گے گویا انہوں نے یہ عبادتیں دنیا میں انہی کے لیے کی تھی حقوق کے بارے میں اللہ سے بہت ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ میں حقوق معاف فرما دیں گے جس کے لیے چاہیں گے لیکن بندے کا حق معاف نہیں ہوگا بندے کا حق معاف نہیں ہوگا اور وہاں معاملہ نیکیوں سے ہوگا سب سے بڑے نقصان کی بات یہ ہے کہ آخرت کے لیے جو نیکیاں کر کے گیا تھا ان نیکیوں پر ان نیکیوں سے معاملہ کیا جائے گا حق والوں کے حق ادا کرنے کا وہاں نیکی سے خالی ہو جائے گا حق والے کو گناہ عابد پہ ڈالے جائیں گے اور اس عابد کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا پھر اس عابد کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا میرے بزرگ دوستو عزیزو اس لیے مسلمانوں کے حقوق کی تحقیق کرنا مسلمان وہ حقوق کو جاننا اور جان کر ان کو ادا کرنا جان کر ان کو ادا کرنا حقوق کی تعلیم دینا ایک مسلمان کا مقام بیت اللہ سے بڑھا ہوا ہے وہ ایسا فرماتے تھے گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی کیا کرو گناہ گار سے گناہ گار مسلمان کو عظمت کی نگاہ سے دیکھنے کی مشق کیا کرو یہ معمولی بات نہیں ہے ایک مسلمان کا حق جاننا اور جان تو اس کو ادا کرنا لیکن مسلمان کے حقوق کا کیسے علم ہو دیکھو میرے دوست عزیزوں کے راستے کی نقل و حرکت اللہ کے راستے کی نقل و حرکت یہ امت کے اختلاط کا اور امت کی اجتماعیت کا بنیادی سبب ہے اس لیے اس راستے میں اس راستے میں نکلنے میں صرف اس راستے میں نکلنے کے ساتھ ایک ہی نسبت ہے کہ اس راستے میں امتی بن کر نکلو کیونکہ اس محنت سے امت بنانا مقصود ہے اور اس خروج سے اس نقل و حرکت سے امت کے طبقات کے فرق کو ختم کرنا ہے امت میں بٹی ہوئی ہے امت کی خریزی اور امت کے فسادات کا خدا کی قسم کوئی سبب نہیں ہے سوائے اس کے کہ امت میں بٹی ہوئی ہے اگر یہ محنت سنت کے طریقے پر ہوئی تو امت کے جمع ہونے کا اس کام سے بڑا کوئی سبب نہیں ہوگا مگر اگر یہ کام مزاج نبوت سے ہٹ کر کیا تو اس کام کے بعد کوئی اور کام امت کو جمع کرنے والا نہیں کیونکہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت امت کے یعنی امت امتی ہونے کی نسبت پر یہ امت کے طبقاتی فرق کو ختم کرے گا مزا کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابت اکثر جون ان سے فرمایا آپ نے کہ اقسم اللہ کے راستے میں نکلا کرو اپنی قوم کے علاوہ کے ساتھ اس میں کیا حکمت ہے کیونکہ اپنے خیال کے لوگوں کے ساتھ نکلنا یہ اجتماعیت کبھی نہیں پیدا ہونے دے گا کیونکہ یہ خروج اپنی ذاتی نسبت کی بنیاد پر ہے اس کو سیاحت کہہ سکتے ہیں دعوت نہیں کہہ سکتے یہ سیاحت ہے پکنک جسے کہیں اللہ کہا کی نقل و حرکت ان لوگوں کے ساتھ جن سے مناسبت نہیں ہے یہ ہماری زبان کے نہیں ہیں یہ ہمارے رنگ کے نہیں ہیں یہ ہمارے قبیلے کے نہیں ہیں یہ ہمارے خیال کے نہیں ہیں میرے دوستو عزیزوں اگر خدا نہ کرے اللہ نہ کرے اس راستے کی نقل و حرکت اپنے خیال اپنے رنگ اپنی زبان اپنے مزاج والوں کے ساتھ ہوئی تو اس کام کا مقصد ہی ہاتھ سے نکل جائے گا وہ تھا امت کے درمیان کے طبقات کی فرق کو ختم کرنا امت کے درمیان کے طبقاتی کی فرق کو ختم کرنا انصار اور مہاجر یہ دو جماعتیں نہیں ہیں یہ دو نسبتیں ہیں کہ انہوں نے کی کی انصار کہلائے انہوں نے ہجرت کی یہ مہاجر کہلائے ورنہ انصار مہاجر اس طرح رہتے تھے کہ باہر سے آنے والا نہیں اندازہ کر سکتا تھا کہ ان میں مقامی کون ہے باہر سے آنے والے کون ہیں لیکن مہاجر اور مقامی اگر یہ ان نسبتوں کے ساتھ ہیں تو پھر باوجود ایمان باوجود اعمال صالحہ کے امت کے درمیان کا فرق کبھی ختم نہیں ہوگا اللہ کہ امت کی نمازیں ان کا ذکر تلاوت ان کی عبادت آج تک پہنچ جاوے اللہ کے مقبول بھی ہو جاوے لیکن اس وقت تک اللہ کی مدد نہیں اترے گی جب تک عادت کی اجتماعیت نہیں ہوگی اجتماعیت اس کو نہیں کہتے کہ یہ قبیلے والے جمع ہیں اس قبیلے والے جمع ہیں یہاں قبیلے والے جمع ہیں قبائل کے زبان اہل زبان کے اہل رنگ کے اپنے اپنی رنگتوں پر اپنی اپنی زبانوں پر اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے قبیلوں پر جمع ہونا یہ امت کی اجتماعیت نہیں ہے بلکہ ان ساری نسبتوں سے بالاتر تر ہو کر امت کے درمیان کا طبقاتی فرق ختم ہو اس کو امت کا اس کو امت کی اجتماعیت کہتے ہیں تھے کہ اگر ان کی نمازیں تک تک جا جا پہنچے اور ان کا ذکر ان ان کے ذکر عبادت ان کی دعائیں آج تک جا پہنچے اللہ کا مقبول بھی ہو جائیں تب بھی اللہ کی مدد نازل نہیں ہوگی جب تک آپس کی اجتماعیت نہیں ہوگی اس لیے میرے دوست بزرگ عزیزوں اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو اجتماعیت کے اسباب اختیار کرو دو کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے بطور ہدایات کے بطور ہدایات کے چار چیزیں عطا فرمائی ہیں ایک ہی آیت کے اندر میرا بہت دل چاہتا ہے کہ کیونکہ اس مجلے کے اندر نئے پرانے سب ہیں ہم غور کریں کہ ہماری اجتماعیت کو کے ٹوٹنے کا سبب کیا ہے یہ کوئی جواب نہیں ہے کہ بھائی مزاج نہیں ملتے نہیں یہ کوئی جواب نہیں ہے جواب یہ ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ اسباب اجتماعیت کے جو اللہ نے آپ کو بطور ہدایات کیا تھا فرمائے ہیں ہم نے انہیں اختیار نہیں کیا جواب یہ ہے کیونکہ میرے دوستو عزیزوں آپس کی اجتماعیت کے بغیر تو اللہ کی مدد آئے گی نہیں خدا کی قسم کبھی نہیں آئے گی جتنی چاہے نمازیں پڑھ لو جتنے چاہے ذکر کر لو جتنے چاہے اعمال کر لو اللہ کی مدد تو اجتماعیت کے بغیر آئے گی نہیں یہ بات یاد رکھو اسلام کے اسباب کیا ہیں اللہ تعالی نے چار چیزیں بتائی ہیں اگر وہ چار ہیں تو صحابہ آپ کے ساتھ لگے ہوئے ہیں اور اگر وہ چار باتیں نہیں ہیں نن من حولک تو یہ آپ کو چھوڑ کر بھاگ جائیں گے سب سے پہلا حکم کہ نبی جی آپ اپنے صحابہ کے لیے نرم ہو جائیے وقت جنا ہے کنمنی اپنے بازو کو جھکا لیجیے ایمان والوں کے لیے میرے دوست آج بزرگوں جس کام کو امت سے نرمی کے ذریعے نہیں لیا جا سکے گا وہ کام سختی اور شدت سے کیسے لیا جا سکتا ہے محض ترغیب ہی ترغیب ہے نبی اللہ فرما رہے ہیں کہ نبی جی ہم نے آپ کو ان پر نگرا بنا کر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا ہے آپ آپ تو ان کو نرم مل گئے صحابہ سے فرما رہے اللہ کہ تمہیں نرم تمہیں نبی نرم مل گئے یہ اللہ کی رحمت ہے اگر آج دل ہو گئے تو یہ آپ کچھ ہو کر بھاگ جائیں گے لہذا پہلا حکم تو یہ ہے کہ آپ توازن اختیار کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیاں اختیاری ہیں اضطراری نہیں ہیں انبیاء علیہ السلام کی قربانیاں اضطراری ہیں آج کی قربانیاں اختیاری ہیں دیکھو فرق فرق سمجھنا چاہیے کہ اللہ کی طرف سے انبیاء علیہ السلام پر جو حالات آئے ہیں اضطراری ہیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار دیا گیا کہ آپ بادشاہت والی نبوت چاہتے ہیں یا فقر و فاقے والی چاہتے ہیں آپ نے اختیار کیا کہ مجھے تو فقر فقر و و فاقے والی چاہیے یہ نہیں کہ آپ بڑے بندر کر کام کریں آپ نے اختیار کیا ہے کہ مجھے فقر و فاقے والی نبوت چاہیے ایک دن پیٹ بھر کے مل جائے کھانے کو تو میں تیرا شکر ادا کروں ایک دن کھانے کو نہ ملے تو میں صبر کروں مجھے تو ہوا ہی وہ چاہیے ابو بکر صدیق رضی اللہ اللہ عنہ جیسے آپ تھے ایسے آپ کے صحابہ تھے فرمایا کہ عمارت میں ابو بکر کو بدلا نہیں ہے ابو بکر وہ ابو بکر ہے جو پہلے تھا کیونکہ گھر میں ایک لڑکی یہ کہہ رہی تھی کہ اب تو ابو بکر صدیق بن گئے امیر المین پہلے یہ امیر نہیں تھے تو ہماری بکریوں کا دودھ نکال دیا کرتے تھے اب تو امیر المین بن گئے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کان میں پڑ گئی فرمایا کہ نہیں ابو بکر وہ ابو بکر ہے جو پہلے تھا بتاؤ بچیوں تمہیں کیسے دودھ چاہیے کہاں تمہاری بکریاں میں آج بھی تمہاری بکریوں کا دودھ نکالوں گا جس طرح عمارت سے پہلے نکالتا تھا صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے پہچانتے نہیں تھے پوچھا تھا نا آنے والا محمد تمہیں کون سے ہے نبی آپ کے اندر ایسی ایسی توازو توازو آنے محمد تمہیں ابھی کون سے ہیں آپ خود فرما کہ ہاں میں ہوں محمد صاحب نے یہ حال دیکھا تو کے کیا رسول اللہ ہم آپ کے لیے کوئی ایسی جگہ بنا دیں جہاں آپ اس طرح بیٹھے کہ آنے والا آپ کو پہچان لیا کرے فرمایا نہیں میں تو اپنے صاحب کے درمیان اس طرح رہنا چاہتا ہوں کہ تم میری گردن کو کچل کچل کے چلو میری گردن کو کچل کر چلو کچھ اس سے رہنا چاہتا ہوں میرے محترم دوستو یہ پہلا سبب ہے کہ ہم اپنے اندر ایسی توازن پیدا کریں کیونکہ معاملہ قلوب اللہ کے ہاتھ میں ہیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے کہ ہم اپنی قوت سے بدل دیں کو حکم دیا گیا کہ نبی کی آپ نرم ہو کر رہی ہے دوسرا حکم یہ ہے کہ آپ درگزر کیجیے صاف عنہ اکرام تو بڑی مشق اور بڑی مشقت کا کام ہے یہ اکرام نہیں ہے کہ آپ نے ایک گلاس پانی پلا دیا نہیں اکرام یہ ہے کہ ہر شخص کو اس مقام پر رکھو جس جس مقام کو مستحق ہے ہر شخص کو اس مقام پر رکھو جس مقام کو وہ مستحق ہے یہی ہے حدیث میں یہی ہے انزل سے میں ہوں منتخب حادی ہیں جو اکرام حدیث جمع فرمائی ہے اس میں پہلی حدیث ہے انزل سے میں ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ وہ معاملہ کرو اس کا وہ حقدار ہے چنانچہ اس کا حکم فرمایا کہ نبی جی آپ درگزر کیا کریں کیونکہ علم بردباری اور برداشت یہ صرف صفات نبوت میں سے نہیں ہے بلکہ علامات نبوت میں سے ہیں یہ علامات نبوت میں سے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچاننے کے لیے زید یہودی عالم نے اپنی کتاب میں آپ کو پڑھنے کے بعد اور یہ جان کر کے ہاں یہ ساری صفات نبوت ہیں جا بھی پائی جاتی ہیں دو صفتیں ایسی ملی ان کو ریت میں دو صفتیں ایسی ملی جو آپ کے ساتھ معاملہ کیے بغیر معلوم نہ ہوتی آپ کے ساتھ اگر زیادتی کی اور وہ زیادتی بھی اس طرح کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نئے مسلمانوں پر خرچ کرنے کے لیے مال کی ضرورت تھی آپ کو انہوں نے بطور قرض خود مال پیش کیا سانہ نے کہ مال لیجیے اور آپ خرچ کر دیجیے آپ نے اتنی اتنی کھجورے دینے کا وعدہ فرما لیا اور وہ سونا ان سے قرض لے لیا اس کھجوروں کے ادا کرنے کا جو وقت متعین تھا اس سے تین دن پہلے بن سانا نے آپ کو گربان پکڑا اور آپ کو دھکا دیا دیوار کے ساتھ اور سخت میں بات کی کہ تم قریشیوں کا تو کام ہی ٹال بٹول کرنا ہے تم ادا نہیں کرتے اسی لیے دیکھنا چاہتے تھے کہ انتہا برداشت کتنی ہے عمر رضی اللہ نے سلوار نکال لی گیا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے کہ میں سیرت میں اڑا دوں میں عمر ہی کیا کر رہے ہو اس سے کہو کہ مطالبے سے طریقے مطالبہ طریقے سے کرے اور مجھ سے کہو کہ میں اس کا حق ادا کروں یہ تم نے کیا کیا دیکھو میرے دوست عزیز ہو یہ نبوت کی تعلیم ہے حق والے کا حق ادا کرو چل میں کیا محنت کروں وقت کی تنگی ہے ورنہ ایسی ایسی تعلیمات ہیں جس سے ساری دنیا ساری دنیا جتنی میں کہتا ہوں مسلمانوں کے علاوہ جتنی قومیں ہیں خدا کی قسم صرف مسلمان کے عمل سے اسلام کو سمجھ سکتی ہیں غیروں کو اسلام کا قائل کرو گے دلائل سے کبھی نہیں لیکن نشانہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں ان کے گربان پکڑا ان کے نبی ہیں دھکا دیا ان کو اور وہ جواب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ عمر تلوار دکھانا یہ طریقہ نہیں ہے طریقہ یہ ہے کہ مجھے حکم دو کہ میں استاف ادا کروں اور اس سے کہو کہ وہ طریقے سے مطالبہ کرے تو میں عمر جاؤ ان کو لے جاؤ نشانہ کو ان کو ان کا حق دو اور دیکھو ان کو ان کا حق پورا دینا اور بیس ساٹھ کھجوریں زیادہ دینا یہاں تو ہم تبلیغ والوں کا حال یہ ہے کہ وہ کہہ رہے تھے ماحول صاحب اس میں مشورے میں کہ بھائی ایک آدمی نے ڈیڑھ منٹ میں چھ نمبر بیان کر دیا میں میں حیران ہو گیا سن کے میں نے کہا میں ڈیڑھ منٹ میں کوئی چھ نمبر بیان کر دے تو یہ کیا تو یہ کیا تبدیل ہو یہ کیا چھ نمبر ہوئے یہ کیا تبلیغ ہوئی اور یہ کیا دعوت ہوئی یہ امبیا علیہ السلام کے وہ واقعات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات جس کا جس میں آپ کا غیروں کے ساتھ معاملہ ان کو اسلام کا تعارف کرا رہا ہے تعارف ہی نہیں کرا رہا ان کو اسلام میں داخل ہونے کے لیے مجبور کر رہا ہے ہمارے بیانات میں سے یہ سب کچھ ختم ہو گیا کوئی صرف نبی اس بات کا نام تبلیغ نہیں ہے امت کو نبوت کی تعلیم پر لانا یہ کام ہے آپ نے فرمایا کہ عمر ان کو لے جاؤ اور ان کو بیس سا کھجورے ان کو بیس سا کھجورے ان کے حق سے زیادہ دینا جب کھجوریں تولی گئیں ان کو ان کا حق دے دیا گیا بیس سا کھجور زیادہ دی دینے کسانے عمر یہ کیا کر رہے ہو میرا تو حق پورا ہو گیا کہ نہیں میں نے تمہیں تلوار سے ڈرایا تھا تو اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اب تم ان کو بیس سا کھجوریں زیادہ دینا کیونکہ تم نے ان کو تلوار دکھلائی تھی ہم جیسا کوئی ہوتا تو یہ کہتا کہ اس کو پیسہ خریدنی رقم دینا اس لیے بدتمیزی کی ہے ہمارے ساتھ ہمارے یہاں مقافات نہیں ہے احسان کے بدلے میں احسان کرنا کوئی کمال کی بات نہیں ہے اقرام محسن نہیں ہے اقرام مسلم ہے اقرام محسن نہیں فرمایا اقرام مسلم فرمایا ہے اکرام یہ نہیں ہے کہ آپ محسن کے بدلے میں کہ آپ محسن کے احسان کے بدلے میں احسان کر دیں اس کو تو مقافات کہتے ہیں احسان نہیں کہتے احسان کسے کہتے ہیں احسان کہتے ہیں اذیت کے مقابلے میں احسان کرنا اذیت کے مقابلے میں احسان کرنا کسی بھی نسانہ نے خود قرض خود پیش کیا مانگا نہیں ان سے اور وقت سے پہلے تین دن پہلے مطالبہ کر لیا اور مطالبہ بھی بدتمیزی کے ساتھ کیا آپ کیا فرما رہے ہیں کہ عمر تم کو تک سے دھمکایا ہے ان کو بیس لاکھ کھجوریں زیادہ دینا کیونکہ میں نے عرض کیا ہے کہ ہمارے یہاں مقافات نہیں ہے بلکہ اذیت پہنچانے والوں پر احسان کرنا یہ ہے ہماری یہ ہے ہمارے نبی کی تعریف ہمارے لیے جتنے ستائیں ان پر احسان کرو جتنے ستائیں ان پر احسان کرو تم تو معلوم ہوگا اسلام کیا ہے ورنہ احسان احسان کا بدلہ احسان تو غیر مسلم پر غیر مسلم احسان کرے گا وہ احسان کا بدلہ دے گا آج جو غیر مسلم پر احسان کریں وہ آپ پر احسان کرے گا ہمارے یہاں کہ ہمارے یہاں تو تکلیف پہنچانے والوں پر احسان کرنا ہے آپ دیکھیے اٹھا کے واقعات حد حمزہ کا ایسا قتل ہوا ایسا قتل ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے زیادہ دکھ کسی قبل کا نہیں تھا اور آپ نے قسم کھائی کہ میں حمزہ کے بدلے میں ستر مشرق اس طرح قتل کروں گا جس طرح کہ جس نے حمزہ کو قتل کیا ہے اللہ نے فرمایا نبی جی اگر آپ صبر کریں تو صبر کرنے والا بھی اچھا ہے اور اگر آپ کو بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کے ساتھ ایسا کر سکتے ہیں ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں ستر کے ساتھ نہیں اگر بدلہ لینا ہی ہے تو ایک کے ساتھ اور سمجھ پڑے بہتر ہے تو آپ نے مجھے قسم کا دیا تعلیم دیا اللہ نے بشریت ہے تقاضا ہوا کہ جو میرے سزا کے ساتھ ہوا ہے میں ستر مشرقوں کو اس طرح مسئلہ کروں گا کہ ان کے ناکان کاٹوں گا میں کہ نہیں نبی جی صبر کریں تو بہتر ہے اور اگر بدلہ لینا ہی ہے تو آپ ایک کے ساتھ کر سکتے ہیں جی ہاں۔ تو آپ نے اپنے قسم کا کفارہ دیا یہ تعلیم ہمارے لیے زید ابن سائنا نے یہ معاملہ دیکھ کر اسلام قبول کیا کل میں شہادت پڑھا حکمر نے فرمایا کہ تم کون ہو میں نے کہا میں دیکھنے سے آنا ہوں ارے وہ یہودی عالم کہ ہاں کہ تم نے عالم ہو تو یہ حرکت کیا لگنے کے ساتھ کہ عمر بات یہ ہے کہ میں دیکھنا چاہتا تھا ان کے ساتھ زیادتی کر کے کہ یہ نبی ہیں یا نہیں ہیں یہ حاجی کے سامنے یہ کہ نبی والا کام نبی والا کام نبی والا کام بھائی نبی والا کام نبی والے کہ نبی کی وسعت نبی کے طریقے اور نبی کی تعلیم کے مطابق ہے کہ نہیں جو میرا کام تھا نا جو میرے مزاج سے ہوگا مزاج کر رہا ہوں کہ مزاج نبوت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے صحابہ کے ساتھ غیروں کے ساتھ کیا معاملہ تھا اللہ مجھے معاف فرمائے اللہ مجھے معاف فرمائے اگر آج غیروں پر کوئی آفت آ جائے تو مسلمانوں کے چہروں پر خوشی دوڑ جائے گی حالانکہ وہ مر کر سیدھے جہنم میں گئے ہمارے وہ جذبات نہیں ہیں جو جذبات صاحب کرام کے تھے غیروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ غیروں کو ان کے ذریعے ہدایت اس لیے دیتے تھے کہ ان کے دلوں نے تمنا کے سوا کوئی تمنا نہیں تھی اور کوئی تمنا نہیں تھی صحابہ کے دلوں میں سوائے ان کی ہدایت کے اللہ تعالیٰ غیروں کو مغلوب بھی اسی شرط پر کریں گے کہ تمہارے دل میں ان کی ہدایت کی تمنا کے سوا کوئی تمنا نہ ہو نہ جن کے دلوں میں غیروں کی علاقت کی تمنا ہوگی اللہ رب العزت ایسی ایسی ان کی بدعائیں بھی قبول نہیں فرمائیں گے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کا ضابطہ بتا رہا ہوں بدعائیں بھی ان کی قبول ہوتی ہیں جن کے دلوں میں صرف ان کی ہدایت کی تمنا ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث غور کرو جن میں آپ غیروں کے لیے کیسی کیسی آپ کے دل میں تمنا ان کی ہدایت کی کہ تم ایک شخص کو مسلمان کر کے لاؤ یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ تم ان کی عورتوں کو اور بچوں کو قید کر کے لاؤ لیکن ہم بدل گئے ہیں اگر کوئی آفت آ جائے تو مسلمان خوش ہو جائیں گے کرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جماعت سے پوچھا تھا کہ اندر کیا خصلتیں ہیں انہوں نے کہا جی ایمانی ہمارے اندر یہ ہیں لیکن ہمارے اندر ایک ہمارے جاہلیت سے ہے کہ اگر ہمارے دوسروں کی مصیبت آتی تو ہم خوش نہیں ہوتے وہ مشہور حدیث ہے حدیث القما کے نام سے حید صاحبہ میں حضرت ذکر کیا ہے اس کا کہ ان کے اندر ایک صفت یہ بھی تھی زمانے جاہلیت سے اب ہمارے خسرت ہے سب قسم نبی ہو جاتے سب سب نبی قریب نبی ہو جاتے اپنی اعلیٰ خطے کی وجہ سے تمہیں میں یاد کر رہا تھا کہ معاملہ کیا تھا غیروں کے ساتھ کہ اب اپنوں کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے مسلمان کا جو صحابہ کا غیروں کے ساتھ تھا کہ مشرق قید میں مشرق قید میں اور صحابہ کھانا کھانے دیتے تو جو سخان لگایا اس کے قریب کہ بھائی قید میں ہے تو سکھا یہاں لگاؤ اور جس کے ہاتھ میں نرم ٹکڑا آوے روٹی کا وہ سب سے پہلے مشرق کو یہ مشرق کو پکڑا ہوئے یہ ہمارا مہمان ہے ایسا اسلام قبول کرے کہ سارے صحابہ جس ہاتھ میں نرم ٹکڑا روٹی کا آوے وہ سب سے پہلے مشرق کو پیش کرے ہمارا مہمان ہے میں کر رہا تھا میرے محرم دوستو یہ مزاج نبوت ہے کہ نبی کو اس کی تعلیم ہے نبی جی آپ درگزر کیجیے اگر یہ آپ کو ستائیں تو آپ درگزر کریں اور اگر یہ کام میں بے وصولی کریں سنو غور سے اگر یہ کام میں بے وصولی کریں تو آدمی کے لیے استفار کریں آدمی کے لیے استفار کیجیے حکم ہے میں پاکوان ہوں میں نے چار باتیں عرض کی تھی اس میں دوسری بات ہے پاسوان تیسری بات ہے کہ آدمی کے لیے استفار کیجیے درگزر کیجیے اگر یہ آپ کو ستائیں اور استفار کیجیے اگر یہ کام بے کریں اس لیے بات یاد رکھنا ہماری کہ ہمارے کام میں مواخذہ نہیں ہے کسی کا کہ ان کی پکڑ کرو پکڑ نہیں ہے کیوں اس لیے کہ تربیت کرنے والے ہم نہیں ہیں تربیت کرنے والی اللہ کی ہے ہماری کیا ذمہ داری ہے کہ ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم یاد دلا دیں کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے ہمارے یہاں تذکیر ہے تذکیر ذکر بھائی ذکر نفے کی تو ایک ہی ایمان والوں کے نفے کی تو ایک ہی چیز ہے کہ ان کو صحیح بات یاد دلا دو اسے مواقع نہیں ہے مذاکرہ ہے کہ صحیح بات یاد دلاؤ غلطیاں ہوں گی ساتھیوں سے یہ فرشتے نہیں ہیں ان سے غلطی نہ ہو انسان ہے کلکم کم حدیث میں ہے تم سب کے سب خطا اب اب کون کون باقی رہ گیا کون خطا سے پاک رہ گیا کلکم گم تم سب خطا کار ہو اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو سچے دل سے توبہ کرنے والے ہوں میرا مواخذہ نہیں ہے بلکہ مسلمان کے مقام کا اور اس کے اکرام کا اور کے یہاں مسلمان کی حیثیت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی غلطی کی اچھی تعویل کرو اس کی غلطی کی اچھی تعویل کرو یہ حق ہے مسلمان کا کہ اس کی غلطی کی اچھی تعویل کرو صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے کی غلطی کی تعویل فرما رہے صحابی کہہ رہے میں نے جنا کر لیا فرمایا نہیں تم نے آپ سے لڑکی کو دیکھا ہوگا نہیں میں نے جنا کر لیا فرمایا نہیں تم نے ہاتھ سے کچھ ہوگا تم اس کو جنا سمجھ رہے ہوگے جنا ہو گیا ہے آپ کی کوشش کیا کہ جنا ثابت نہ ہو یا حال یہ ہے کہ جنا ہو یا نہ ہو جنا ثابت کرنے کی کوشش ہے ایک مسلمان کو بچاؤ مسلمان کے گناہ کی تعبیر کرو اچھی تعبیر کرو ایک اونٹ چرایا صحیح نے فرمایا چور سے تم نے اپنا تم نے اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا لوگوں نے تمہیں چور کہہ دیا اونٹ دوسرے کا تھا اپنا سمجھ کے کھولا ہوگا چور بھی ایسا کہ نہیں جی میں نے تو میں نے تو دوسرے کا سمجھ کے کھولا ہے کسی چور کہ نہیں جی میں نے دوسرے کا سمجھ کے کھولا ہے فرمایا میں اچھا بلاؤ جلد کو کہ اس کا ہاتھ کاٹ دے جلاد آ گیا بیٹھا ہوا ہے انتظار میں حضرت علی حکم دے حضرت علی اٹھ کے چلے گئے پھر واپس آئے پوچھا کہ چور سے کہاں سے آئے ہو کیوں آئے ہو دوبارہ سوال علی نے تمہیں چوری کی ہے کہ نہیں تو میں جاؤ تو کیوں کھڑے ہو یہاں ہم ابھی کیا ہوا فرمایا کہ میں نے اس کو پکڑا تھا اس کے اقرار پر اور چھوڑ دیا اس کے انکار کرنے پر ایک آدمی انکار کرا کہ میں چوری نہیں کی میں کیا عرض کروں میرے محترم دوستو ہمارے اندر تنگیلی پیدا ہو گئی دلی پیدا ہو گئی اللہ اکبر کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصول تھے ایک صاحب جن کو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی ذمہ داروں سے رعایا کے لیے کیسی محبت مطلوب تھی ایک شخص کے بارے میں طے کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ میں تجھے گورنر بنا کر بھیجنا چاہتا ہوں فلاں علاقے میں اور جب تو جانے لگے تو گورنر کا عہد نامہ مجھ سے لیتے جانا عہد نامہ لکھ کر رکھا لکھا ہوا رکھا ہے فرمایا جب تیرے جانے کا وقت ہو سواری تیار ہو تو جاتے جاتے مجھ سے یہ لے لینا عہد نامہ اس ملک والوں کے نام کہ میں ان کو آپ کا گورنر بنا کر بھیج رہا ہوں عہد نامہ لکھ کے رکھا ہوا جب یہ ابھی کوئی آخر وقت میں کل کے پاس ملنے کے لیے آئے کہ جی میں جا رہا ہوں ابھی آ کر بیٹھے ہی تھے کہ کوئی بچہ ہے کا دوڑتا ہوا آیا کل تمہارے ابھی اللہ بچے کو پیار کیا بچے کو پیار کیا تو گورنر صاحب کہنے لگے نہیں آپ بچوں کو پیار کرتے عالمی فکر ہے آپ پر تو امت کا غم میں کیا عرض کروں آپ حضرت سے ہائے ہائے اصل میں سنت کے بغیر کسی کام میں کسی عبادت میں کسی عادت میں کسی معاشرے میں کہیں میں افضل نہیں ہے سنت کے بغیر کسی کام میں افضل نہیں ہے صرف خدا کی قسم سنت کا ابتدا ہی کرنا اعتدال ہے ورنہ سنت نہ ہو یا بدعت ہوگی یا رابانیت ہوگی یہ بدعت ہوگی یا رابانیت ہوگی صرف سنت میں اعتدال ہے کرم صلی اللہ علیہ وسلم حسین حسین میں سے کسی کو گرتا ہوا دیکھ کر ممبر چھوڑ کر اتر گئے ممبر سے خود دیتے جب حسمر کے پاس بچہ آیا دوڑتا ہوا اور اسے پیار کیا حسمر تو وہ گورنر صاحب کہنے لگے میرین آج بچوں کو پیار کرتے ہیں تمہارے کیا معمول ہے کہ میرے تو بہت بچے ہیں میں تو کسی کو پیار نہیں کرتا تو بچے میں کیا لگنا اتنی بڑی بڑی ذمہ داریوں کے ساتھ حضرت عمر نے وہی کاغذ اٹھایا پھاڑ کے پھینک دیا میں جاؤ اپنے گھر جا کے بیٹھو تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں گورنر بنایا جائے کیا بات ہو گئی میں تو تیار سے جانے کے لیے آپ نے مجھے خود چنا فرمایا حضرت رضی اللہ تعالیٰ نے کہ جو اپنی اولاد کو پیار نہ دے وہ رعایا کو کیا پیار دے گا جو اس کے اپنے ہیں جب ان کے لیے اس کے دل میں رحم نہیں ہے تو غیر کے لیے کیا رحم ہوگا میں کر رہا تھا کہ یہ تعلیم ہے دیکھو میرے دوستوں حاصل کرو کیونکہ کام تربیت کے لیے ہے کام برائے کام نہیں ہے کام برائے تربیت ہے اپنے آپ کو اللہ کے یہاں قبول کروانا ایسا بازار فرماتے ہیں اس اس اس کا کا, کا مقصد کیا ہے کہ اپنے اندر وہ شرائط وہ صفات پیدا کرو جس کو جو اللہ نے قبولیت کے لیے شرط قرار دی ہے جو قبولیت کی شرط ہے وہ وہ شرائط پوری کرو کرا دیکھ کہ یہ حکم ہے کہ نبی جی آپ کو ستائیں تو آپ درگزر کر دیجیے پر ایک بات یاد رکھنا ایک مسجد کی جماعت سے لے کر ملکی سطح پر عالمی سطح پر اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو اس کی غلطی کو چھپایا جائے یہ خدا کی قسم زینا کی معافی ہے غیبت کی معافی نہیں ہے اللہ کے یہاں زینا کی معافی ہے غیبت کی معافی نہیں ہے غیبت کی معافی نہیں ہے آپ نے آپ نے خود فرمایا حدیث میں ہے کہ زنا کی توبہ ہو جائے گی غیبت کی توبہ نہیں ہوگی کیوں آپ نے فرمایا کہ غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے حالانکہ زنا کرنے والا بت پرست کی طرح ہے زنا پر رہنے والا علماء نے لکھا ہے کہ بت پرست کی طرح ہے لیکن پھر آپ نے فرمایا کہ جنا غیبت سے بڑا گناہ ہے صاحبوں کو تعجب ہوا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جنا تو کوئی بھی نہیں کر سکتا غیبت سب کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں کی توبہ ہے غیبت کی توبہ نہیں ہے غیبت کی توبہ اس کی معافی اسی کے پاس ہے جس غیبت کی گئی ہے اسے جا کر کہو کہ مجھے معاف کر دیں تو حلال ہوگا ورنہ حلال نہیں ہوگا یہ اپنے پیٹ کے اندر یہ حرام گوشت یہ لے کر جہنم میں جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں خیالی نہیں ہیں آپ نے غیبت کرنے والوں سے قے کرا کے فرما دیا دکھلا دیا صحابہ کو کہ میری بات خیالی نہیں ہے دیکھو اس کی قے کے اندر کچے گوشت کے ٹکڑے ہیں کچے گوشت کے تازہ ٹکڑے ہیں روایت میں لحم العبیب یعنی کچا تازہ گوشت غیبت کرنے والے کی پیٹ میں سے نکلوا کے دکھلایا آپ نے فرمایا کہ میں اس کو نہ نکالتا تو یہ جہنم میں جاتا اس کو لے کر میرے دوست عزیزوں ساتھی کمزوری مت دیکھا کرو ساتھیوں کی قربانیاں دیکھا کرو قربانیاں اس یاد کرا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام کرنے والے ساتھیوں کی قربانیوں کو صحابہ کے سامنے کس طرح کھولتے تھے ایک جنازہ لایا گیا نماز پڑھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تشریف لائے لیکن جنازہ اتنے برے آدمی کا تھا اتنے برے آدمی کا تھا اتنے برے آدمی کا جنازہ تھا کہ رضی اللہ تعالیٰ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جنازے پر آنا برداشت نہیں ہوا کہ اس کی نماز آپ نہ پڑھائے کوئی ہم میں سے کوئی پڑھا دے گا اور آ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ نے حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا کی نماز آپ نے پڑھائی ہمیں تو کوئی پڑھا دے گا یہ آدمی اچھا نہیں ہے آپ نے فوراً کی تم جو ہے فرمایا کہ بتاؤ تم میں سے کسی نے اس مرنے والے کو کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے ایک صحابی نے کھڑے ہو کر حج کیا کہ ہاں یا رسول اللہ اس مرنے والے نے فلاں فلا غزلے میں اللہ کے راستے میں ایک رات پہرا دیا ہے آپ نے فرمایا جو آنکھ اللہ کے راستے میں پہرا دینے میں جاگی ہے وہ جہنم کی آگ نہیں دیکھے گی ایک ایک موقع پر ایک راستے پہرا دیا ہے آپ نے اس کی اس نیکی کو اس عمل کو اس کی ساری زندگی کی وہ بدکاریاں جس کی وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ آپ سے نماز پڑھانا نہیں چاہتے تھے اس کی سب کا غالب آ اس کا ایک عمل ہمارے نزدیک کتنی معمولی بات ہے کہ جماعت نے ایک رات چہرہ دیا ساتھیوں کا کتنا اونچا درجہ بھیا عمر پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال کرنے کا میں کیا عرض کروں ہم لگ گئے ایک دوسرے کی اصلاح میں ایک دوسرے کی اصلاح میں سارا فساد اس کا ہے حالانکہ دعوت اپنی اصلاح کے لیے تھی اصل اپنے لیے دعوت دعوت دائی کے مزاج کے لیے ہے دعوت دائی کے مزاج کے لیے ہے جو صالح بننا چاہے گا اللہ اس دوسرے کی کام لے لیں گے صالح بننے کے لیے کام کرو مسلح بن کر کام نہ کرو عمر پیچھے ہٹ جاؤ تمہیں کوئی حق نہیں ہے لوگوں کے عمل کے بارے میں سوال کرنے کا کو ہٹایا ان کی نماز جناز آپ نے پڑھائی غلطی ہوتی ہے ہیں ہے فرشتے نہیں ہیں دو کام کرنے ہوتے ہیں ایک غلطی کی تعویل کرنا اور غلطی کرنے والوں کی قربانیوں کو بیان کرنا تاکہ تاکہ ان ان کی کی خوبیاں ان کی برائی پر غالب آئیں مان جی ایسا فرماتے تھے ہمارے کام کا ہمارے کام کا ہمارے کام کا مقصد ہے خوبیوں کا لین دین خوبیاں لو خوبیاں دو کتنی کیا خوبی ہے کتنی کیا خوبی ہے اس لیے کہ لوگوں کی کمزوریوں کو تلاش کرنا جو لوگوں کی کمزوریاں تلاش کرے گا اس کا غصہ کبھی ٹھنڈا نہیں ہوگا اور اس کی امید کبھی پوری نہیں ہوگی کی امید سب صحابہ کے اخبار میں راستے میں دوسروں کی اصلاح کی نیت لے کر چلنے والے جلدی مایوس ہو جائیں گے اس لیے محض اپنی اصلاح کے فکر سے چلو اور ساتھ ہی کو چھپاؤ یہ میں بہت بڑی بات کر رہا ہوں غلطیوں کو چھپاؤ کیونکہ غلطیوں کا چھپانا تربیت کرے گا عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایک گھر میں داخل ہو گئے اچانک رات کے اندھیرے میں کیونکہ گھر کے اندر سے گانے بجانے کی آواز آ رہی تھی حضرت اندر داخل ہوئے اور دیکھا کہ ایک بڑے میاں شراب پی رہے ہیں میں اس عمر میں یہ گناہ موت قریب ہے تمہارے بڑی میں نے کہا ہم میں نے ایک گناہ کیا کہ میں شراب پی رہا ہوں آپ نے تین گناہ کیے ہیں آپ نے تین گناہ کیے ہیں دیوار فران کر آئے گھر میں اور میرا حید تلاش کیا اور بغیر بغیر اجازت کیا ہے قرآن نے تینوں سے منع کیا ہے قرآن تینوں سے روکا ہے بدگمانی کی تجسس کیا اور بغیر یاد کے اندر داخل ہوئے قرآن نے ان تینوں کو ایک ساتھ بیان کیا ہے بدگمانی تجسس دیکھو غیبتیں کیوں ہوتی ہیں غیبتیں ہوتی ہیں تجسس کی وجہ سے اور تجسس ہوتا ہے بدگمانی کی وجہ سے اور بدگمانی شیطان پیدا کرتا ہے اس لیے فرمایا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اسم اے ایمان والو بدگمانی سے بچو اس کے بعد بدگمانی یا گناہ ہے پھر کیا کرو گے تو بدگمانی کی وجہ سے جیسے ہوگا کہ دیکھو یہ بات ہے یا نہیں ہے پھر غیبت ہوگی چنانچہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے منہ میں کپڑا دبا کر روتے ہوئے نکلے اپنے رونے کی آواز کو دبانے کے لیے اپنے منہ کے اندر کپڑا گسائے ہوئے تھے کہ باہر کھڑے ہوئے تھے ان کو بھی نہیں معلوم ہوا کہ اندر کیا دیکھ کر آئے میں آنا چھوڑ دیا کہ جب بھی جاؤں گا سب کے سامنے بات کھلے گی اور تمہارا اللہ تعالیٰ سب کے سامنے سزا دیں گے چھوڑ دیا بڑی میں نے ایک عرصہ جب گزر گیا خیال ہوا کے بعد بھول گئے ہوں گے حضرت عمر کی مجلی سے بڑی میں آ کر بیٹھے حضرت میں دور سے دیکھ کے پہچان لیا فرمایا بڑی میں کو میرے پاس لے کر آؤ بڑی میں سمجھ گئے کہ آج سارے پورے مجھے کے سامنے بات کھلے گی حضرت عمر نے کانے بلا کے کہا کریم کہ میں نے تمہاری بات کسی سے نہیں کہی اور میرے پاس میرے ساتھ عبداللہ بن مسعود تھے ان کو بھی میں نے بتایا کہ میں گھر میں کیا دیکھ کر آیا ہوں بڑی میاں نے کہا عمر کان قریب لاؤ حضرت عمر کے کان میں کہا بڑے میاں نے میں نے بھی اس رات سے آج تک شراب نہیں پی تربیت ان کے ذریعے ہوتی ہے جو ساتھی کمزوریوں کو چھپایا کرتے ہیں کیونکہ تربیت کے لیے شفقت ضروری ہے اور وہ شفیق نہیں ہو سکتا جو کسی غلطی کو دیکھ کے دوسرے سے بیان کر دے وہ شفیق نہیں ہے اس لیے میں کر رہا ہوں کہ میں تو یہ ساری قرآن کی ہدایات ہیں کہ نبی جی آپ ادھر درگزر کیجیے اور ان کے لیے استغفار کیجیے ہمارے یہاں شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے شکایت کا کوئی خانہ نہیں ہے صحیح حدیث ہے یہ فرمان حضر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لا یبلغنی احد من اصحاب احد شیئن انی احب وانا خود علیکم وانا سلیم الصدر کہ کوئی میرے پاس میرے صحابی کی شکایت نہ لاوے کیونکہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں تمہارے سامنے نکلوں تو میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو جب نبی کہہ رہے ہیں کہ میں چاہتا ہوں کہ میرا سینہ سب کی طرف سے صاف ہو تو پھر ایک امتی کو اس کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے یہ تعلیم ہے نبوت کے لیے نبی جی آپ اس لیے استغفار کیجیے اللہ میں نے بات کی تھی کہ ساتھی سے غلطی ہو جائے تو ان کو قربانیاں بیان کیا کرو وہ ایک صحابی تھے حضرت حافظ بلتا صحابی تھے ان کی غلطی ہوئی غلطی یہ ہوئی کہ انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکہ مکرمہ پر حملے کا راز مشرقین مکہ پر کھول دیا بہت غور سے سننا بات یہ بہت بڑی غلطی ہوئی آپ کا ارادہ تھا مکے پر حملے کا اور انہوں نے آپ کا راز کھول دیا اور مکہ مکرمہ کو خط لکھ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک اتنا بڑا لشکر لے کر آ رہے ہیں جو سہد کی طرح سے باہر لے جائے گا اور تمہیں کی بوٹیاں بنیں گی جی حضرت حاطف سے یہ غلطی ہوئی کہ انہوں نے یہ راز مکے والوں کو لکھ دیا ادھر وقت چلا مدینہ مرنا سے ایک عورت لے کر روانہ ہوئی اور ادھر کی برین نے آ کے آپ کو خبر کی آسمان سے حضرت مقداد عثمان سے مقداد جاؤ فلاں فلاں مقام پہ تمہیں ایک عورت ملے گی اس کے پاس خط ہے وہ خط لے کے آؤ یہ گھوڑا دوڑا کے ہم پہنچے تو وہاں وہ عورت ملی اسی مقام پہ جہاں آپ نے فرمایا تھا اس سے ہم نے وہ خط لیا لے کر آئے خط کھول کے دیکھا گیا صحافی کی طرف سے تھا اسی کے لیے مکہ کے نام اللہ کتنی بڑی چوک کتنی بڑی غلطی میرا خیال اس سے بڑی غلطی کوئی نہیں ہو سکتی کیا بتاؤں اس کام یہ کرتے کرتے ہمارے مزاج یہ بنا کہ معاف نہیں کریں گے ہمارے ہمارا یہ مزاج بنا اس کام کرتے کرتے کہ معاف نہیں کریں گے وہاں ہاتھی کو بلایا گیا کہ حاتم تم نے کیا کیا آج کیا کیا رسول اللہ میرا مقصد بالکل اسلام کو نقصان پہنچانا نہیں تھا میرے ساتھ مجبوری یہ ہوئی کہ مکہ میں میرے میرے بچے ہیں میرے رشتے دار ہیں آپ کا حملے کا ارادہ ہے میں نے مکے والوں پر یہ خبر کر کے اس لیے احسان کیا ان پر تاکہ وہ اس احسان کے بدلے میرے بچوں کی حفاظت کر لیں اس کے علاوہ میرا کوئی مقصد نہیں عمر رضی اللہ نے فرمایا کہ ایسا مجھے اجازت دیجیے میں اسی کا اس نے آپ کا راز فرش کر دیا آپ نے اس ساری بات کا جواب یہ دیا کہ عمر تمہیں معلوم نہیں کہ یہ بدری صحابی ہیں اور بدر میں شریک ہو چکے ہیں اور اللہ فرماتی اہل بدر کے بارے میں کہ اہل بدر تم جو چاہو کرو اللہ تمہیں معاف کر چکے آپ غور کیجیے آپ یہ نہیں یہ نہیں یاد کہ انہوں نے کیا کیا ہے آپ کو ان کا بدری ہونا یاد آیا بدری صحابی ہے دوستو عزیز بزرگو یہ ہے مزاج نبوت اس مزاج نبوت کے ساتھ ہی اجتماعیت ہے ورنہ خدا کی قسم جو کام مزاج نبوت سے ہٹ کر ہوگا اس کام میں کوئی اجتماعیت نہیں اور اس میں اجتماعیت ہونے کی وجہ سے اللہ کی کوئی نصرت کوئی مدد نہیں یہ چلنا پھرنا حرکت کرنا یہ تو بغیر اس مزاج کے اور بغیر ان شرائط کے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جو غیبی نصرت ہے وہ صرف دو چیزوں کے ساتھ ہے ایک دعوت کے ساتھ ایک اجتماعیت کے ساتھ دعوت اور اجتماعیت صرف یہ اللہ کی غیر اور اجتماعیت کے لیے جو میں نے عرض کیا تھا کہ چار چیزیں ہیں جن میں ایک نرمی درگزر ساتھیوں کے لیے استغفار دعائیں کیونکہ مومن کی دعا اگر بالغیر اس کے لیے کی جائے تو رد نہیں ہوتی اتنی مقبول ہے دعا مومن کے لیے جو پیٹ پیچھے کی جائے اس کے وہ اللہ کیا مقبول ہے اور چوتھی چیز وہ مشورہ ہے جو اجتماعیت کا یہ اجتماعیت کی کیل ہے اس طرح چکی کی کیل ہوتی ہے اجتماعیت کی کیل ہے یہ جس طرح چکی کی کیل ہوتی ہے یہ سارا نظام اس پر چلے گا مشورہ عبادت ہے اور مسجد کا عمل ہے ہمارے مشورے کی بنیاد امور کا طے کرنا نہیں ہے ہمارے مشورے کی بنیاد ہر ایمان والے کے دل میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے امور کا طے ہونا تو چیز ہے امت کے دلوں میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا یہ ہمارے یہ ہمارے مشورے کا مقصد ہے اور یہ سب سے بڑا اجتماعی عمل ہے اور اجتماعیت کو باقی رکھنے والا عمل ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مشورے کو قرآن نے نماز کے ساتھ بیان کیا ہے زکوٰۃ کا جہاد کا حج کا روزے کا کوئی ذکر نہیں ہے نماز اور نماز حل مشورہ اللہ سجاب القام الصلاد و امرح شرا بہین یہ کون ہے ایمان والے کہ وہ ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں اور باہم مشورہ کرتے ہیں اس لیے ہماری مسجد کا مشورہ دیکھو میری بات ذرا بہت دھیان سے سننا ہی ہے جا کر اللہ کو جزائے خیر دے ایسا جم کر بیٹھ کر سننے والا مجھے میں نے کہیں نہیں دیکھا یہ آپ کی طرف اور شوق کی بات ہے ہماری مسجد کا مشورے کا حال یہ ہے کہ ہم مشورہ تبلیغ والے سے کرتے ہیں مسلمانوں سے نہیں کرتے یہ میں آپ کو پوری دنیا کے کام کو سامنے رکھ کر میں آپ تیار کر رہا ہوں کہ ہمارا مشورہ تبلیغ والوں سے ہے ایمان والوں سے نہیں ہے یہ ہماری بڑی کمزوری اور بڑی خطا ہے میں کہہ رہا تھا ساتھیوں سے نظام الدین میں کہ انتظار کرتے ہیں کہ مسلی چلے جائیں گے نماز پڑھ کر تو پھر مسیحی جماعت کر کو مشورہ کرے گی لیکن اب تم کیا مشورہ کرو گے جسے تمہیں کام لینا ہے وہ تو چلے گئے مشورہ ہر ایمان والے سے ہے مشورے کی بنیاد ہے ایمان والے کے دین میں اللہ کے دین کے مٹنے کا غم پیدا کرنا ہے مشورہ بھی ایمان والوں سے ہے میں تو کر رہا ہوں کہ نماز کی طرح مشورہ مسجد کا اجتماعی عمل ہے ہر ایمان والے سے متعلق ہے مشورہ ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ کسی دشمن سے بھی جا کر یہ کہیں کہ مجھے آپ سے مشورہ کرنا ہے تو وہ دشمن بھی دوست ہو جائے گا کہ مجھ سے مشورہ مانگ رہے ہیں مجھے لے رہے مشورے سے بڑا امت کو جوڑنے والا کوئی عمل نہیں ہے ہماری مسجد کا مشورہ ہر ایمان والے سے ہے کیونکہ بنیاد امور کا فیصلہ کرنا نہیں ہے بنیاد تو اللہ کے دین کے مٹنے کا کام پیدا کرنا ہے وہ ہر مومن سے متعلق ہے ہماری مسجد کی جماعتیں انتظار کرتی ہیں کہ مسلی چلے جائیں تو پھر ترجیح والے بیٹھ کے مشورہ کریں میں کہا کرتا ہوں کہ سارے ایمان سارے مسلیوں سے ہمارا مشورہ متعلق ہے اس طرح سارے سارے مسلیوں ایمان والوں سے گشت متعلق ہے تعلیم متعلق ہے سارے ایمان والوں سے نماز متعلق ہے اس طرح اعمال دعوت سارے ایمان والوں سے متعلق ہے اپنے مشورے کو وسعت دو ہر ایمان والے سے ہر ایمان والے سے رائے لو دیکھو میرے دوست دو ہم نے کام کو انتظام کو جمع کر لیا ہے بس یہ ہماری غلطی ہے انتظام الگ چیز ہے کام الگ چیز ہے ہمارا مشورہ کام کے لیے ہے ہمارا مشورہ کام کے لیے ہے انتظام کا مشورہ تو انتظام لوگوں سے متعلق ہے انتظام کا مشورہ انتظام کے انتظامی لوگوں سے متعلق ہے کام کا مشورہ ہر امام والے سے متعلق ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کا مشورہ ہوتا تھا تو مشورہ ایسا عمومی ہوتا تھا کہ منافقین بھی آپ کے مشورے میں شریک ہوتے تھے دیکھو میری بات ذرا سمجھ کر اچھی طرح یہ میں آپ کے مشورے کی وسعت بتا رہا ہوں مناسبین بیٹھے ہوئے ہیں آپ یہ نہیں فرماتے کہ منافقین کو نکالو تو تاکہ مشورہ کریں نہیں منافقین بیٹھے ہوئے ہیں کے اور آپ مشورہ کر رہے کہ کدھر جانا ہے کدھر چلنا ہے کیا کرنا ہے کیونکہ معلوم ہے آپ کو کہ منافقین بات سنیں گے یہاں اور جا کے نقل کریں گے اپنے سیاستین کے سامنے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اجتماعیت کو باقی رکھنے کے لیے منافقین کو کس طرح نبھا رہے کہ نہیں ان کو نکالنا مت بج ان کو قتل نہ کرنا ورنہ غیر یہ کہیں گے کہ ان کے آپس میں آپس میں اجتماعیت نہیں ہے کیونکہ وہ ہمارا سمجھتے ہیں حالانکہ ہمارے نہیں ہے اللہ اکبر آپ دیکھیے تو معاملہ کافی کی عدالت کھلی ہوئی ہے وہ خطرہ اس سے نہیں ہے جو منافق سے ہے لیکن اب کہ نہیں عمر ایسا نہ کرنا غیر غیر نے ہمارا سمجھتے ہیں وہ یہ کہیں گے کہ اب یہ اپنے آج کو ختم کرنے لگے ہیں اس اس سے سے غیر ان کے ہماری طرف آنے کا راستہ بند ہو جائے گا کیونکہ اعتماد ختم ہو جائے گا اعتماد ختم ہو جائے گا اعتماد باقی رکھو کہ مناسب کو نبھاؤ وہ تو اللہ تعالیٰ تبوک ایسا موقع لائے کہ منافقین خود ہی چھٹ گئے جی ہاں یہ اسلام کے ساتھ خاصیت ہے کہ ایسے حالات پیش آ جائیں گے کہ نوز جن کے میں بیماری ہے وہ چھٹ جائیں گے وہ چھٹ جائیں گے خود ہی تبو کے موقع منافقین چھٹ گئے لیکن آپ کسی کو نکالیں کہ ان کو ان کو فلاں نکال دو یا نہیں اللہ کیا اجتماعیت تھی میں کہ نہیں کہہ رہا تھا ساتھیوں سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے صحابہ کے ساتھ ایک صحابی نے آ کے آپ کو اشارہ کیا انگلی سے کیا اشارہ کیا کہ آپ کے آپ کے مطابق کھانا ہے تھوڑا سا آپ تشریف لے رہے میرے گھر کھانا کھانے کے لیے زبان سے نہیں کہا اشارہ کیا کھانے کا اشارہ آپ نے اشارہ کیا کیا آپ نے فرمایا ان اشارہ کر کے کہ میں تنہا نہیں میرے سارے صاحب میرے ساتھ ہیں اس نے کہا نہیں صرف آپ سب نہیں پھر آپ صاحب مشغول ہو گئے وہ کھڑے رہے انتظار میں بہت دیر کے بعد پھر آپ نے نظر پڑی صحابی پر پھر آپ نے شادی نے اشارہ کیا آپ کو یہ سلا کھانے کے لیے چلے صرف آپ تو میں نہیں میرے سارے صاحب میرے ساتھ ہیں اس نے کہا نہیں سب نہیں صرف آپ پھر آپ باتیں مشغول ہو گئے صاحب پھر دیر ہوگی کھڑے کھڑے اس کو پھر آپ کی نظر پڑی کچھ دیر کے بعد اس نے پھر اشارہ کیا کہ آپ چلیں پھر کھانے کے لیے میں کہ جی میرے صاحب میرے ساتھ اس نے کہا پھر سب آ جاؤ یہ شان ہے نبوت کی کہ آپ اپنے صحابہ کے ساتھ اس طرح رہتے کہ نہیں میں تنہا نہیں ہوں میرے ساتھ میرے صحابہ ہیں جی میرے دوستوں میں عرض کر رہا تھا کہ ساتھیوں کو لے کر چلنا ساتھیوں کو لے کر چلنا ایک صحابی عیاش ابن ابی ربیعہ ان کو ستایا مشرقین نے لمبا قصہ ہے تو مختصر کر دوں ایسا ستایا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئے لیکن عمر رضی اللہ عنہ پتہ چلا کہ مشرقین ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہتے ہیں مدینہ مدینہ منورہ سے تو نے فرمایا کہ عیاش ان کے ساتھ مت جاؤ عیاش نے کہا کہ نہیں مجھے جانا ہے کیونکہ میری ماں نے قسم کھائی ہوئی ہے جس سے مجھے نہیں دیکھے گی سایہ حاصل نہیں کرے گی سرگرمی نہیں کرے گی مجھے اپنی ماں کو قسم سے بری کرنا ہے اس لیے مجھے جانا ہے عمر نے فرمایا کہ عیاش مت جاؤ ان کے ساتھ یہ تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے اور عیاش نے کہا کہ یہ جانا اس لیے ضروری ہے کہ میرا وہاں مال ہے وہ لیتا ہوں گا اور تمہیں فرمایا عیاش میں قریش میں سب سے بڑا مالدار ہوں تو میرا آدھا مال ابھی دے دو آدھا مال میرا ابھی دے دو تم مت جاؤ ان کے ساتھ عیاش نے کہا کہ نہیں مجھے تو جانا ہی ہے سجما نے فرمایا اگر جانا ہے تو میری سواری لے جاؤ تیز دوڑنے والی سواری ہے وہاں سے نکلے اور عیاش نے رضیا کو رکشے سے باندھا ستایا حضرت عیاش اتر ہو گئے اسلام سے اور مشہور یہ تھا کہ اسلام سے نکل گیا دوبارہ نہیں آ سکتا اسلام میں لیکن عمر رضی اللہ عنہ لگے رہے کوشش میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آپ پر آیت نازل ہوئی قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقعدوا من رحمة الله کہ نبی جی آج کے بھی میرے بندوں سے جنہوں نے ظلم کیا اپنے آپ پر اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے حضرت رضی اللہ عنہ نے یہ آیت ایک کاغذ میں لکھی اور مکہ مکرمہ بھیجی وہاں ان کے پاس یہ آیت پہنچی فرماتے ہیں کہ میں اس آیت کو پڑھتا تھا اور روتا تھا کہ اللہ اس آیت کا مفہوم مجھے سمجھا دے مجھے عمر نے کیوں لکھی ہے میرے دل میں اللہ نے ڈالا کہ آیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے فرماتے کہ میں وہاں سے سواری پکڑی میں نے اور سیدھا سیدھا مدینہ منورہ آیا اور وہاں آ کے میں آج دن میں حاضر ہو کر اسلام میں نے قبول کیا ہمیشہ کے لیے صحابی ہو گئے میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کسی کی محنت کو ضائع نہیں فرماتے اپنے ایک ایک ساتھی کی اس طرح فکر ہماری مشہی جماعت میں کس ساتھی کو کب نکلنا ہے کس کے کیا تقاضے ہیں کس کو کب نکلنا ہے کون کس حال میں ہے ایک ایک آدمی بھی اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے غائب ہوتا تھا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر جا کے پوچھتے تھے کہ آج آپ مشورے میں کیوں نہیں آئے کیا بات پیش آ گئی تمہارا کا معمول تھا کہ اگر ایک آدمی مشورے میں سے غائب ہوتا عمر رضی اللہ ان کے گھر جاتے پوچھنے کے لیے ہم یہ سوچیں کہ اچھا فلاں آیا اچھا ہوا فلاں آیا نہیں تو میں آپ سے کیا بتاؤں اس کام کے ساتھ تو اللہ کی وہ نصرتیں کیا ان نصرتوں سے بڑھ کر اس زمانے میں نصرتیں تھیں جو نصرتیں انبیاء علیہ السلام اور صحابہ پر نازل ہوئی ہیں لیکن آپس کی اجتماعیت کے ٹوٹ جانے سے وہ ساری غیر نصرتیں رکی ہوئی ہیں میرے دوست عزیزو دو چیزیں ہیں اللہ کی کو والی اور دو چیزیں ہیں اللہ کے عذاب کو روکنے والی دو چیزیں ہیں اللہ کی غیر کرنے والی اور دو چیزیں ہیں اللہ کے عذاب کو روکنے والی ان کو اچھی طرح سمجھ لینا اللہ کی غیبی رسدوں کو نازل کرنے والی ایک چیز انفرادی دعوت ہے اور کی اجتماعیت ہے یہ دو چیزیں اصل ہیں اول تو غیبی نصرت کی خبر نہیں کسے کہتے ہیں غیبی نصرت کسے کہتے ہیں غیبی نصرت ہماری جماعتوں کا حال یہ ہے کہ اگر ان کو کہیں پانی کے بغیر پانی مل جائے کھانے کے بغیر کھانا مل جائے ظاہر اسباب کے بغیر کوئی حاجت پوری ہو جائے تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس درجے پر پہنچ گئے جیسا ایمان صحابہ کا تھا یعنی غیبی نصرت سمجھتے ہیں ضرورت کا پورا ہو جانا نہیں نہیں یہ تو اعمال کا سایہ ہے سایہ یہ مقصود نہیں ہے یہ تو موجود ہے یہ تو مقصود یہ مقصود نہیں ہے تو موجود ہے وعدہ برکتیں یہ تو آپ کی آمد پر ہی شروع ہو گئی تھی یہ تو آپ کی آمد پر ہی شروع ہو گئی تھی برکتیں برکتیں مقصود نہیں ہیں برکتیں موجود ہیں جو دین کے کام کو برکتوں کے لیے کرے وہ تو بڑے دھوکے میں ہے برکتیں مقصود نہیں ہیں برکتیں موجود ہیں فرمت رحمت اللہ علیہ کہ جو شخص اس کام کو برکت کے لیے کرے گا اس کے اس کام پر استقامت نہیں ہوگی کیونکہ اگر برکتیں نظر نہ آئیں تب بھی کام سے جائے گا اور اگر اس کی اس کام سے حاجت پوری ہو گئی تب بھی کام سے جائے گا کیونکہ پھر یہ حاجت کے لیے کام کرے گا دعوت اور عبادت اللہ کے حکم کی وجہ سے ہے نہ کہ کسی ضرورت کے لیے دعوت اور عبادت اللہ کا حق ہے حکم کو پورا کرنا اصل ہے میں آج کہ غیر نصرت کسے کہتے ہیں نہ ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف ضرورتیں پوری ہو جائیں اور نہ ایمان کا منتہا یہ ہے کہ ظاہر کے خلاف ضرورتیں پوری ہو جائیں ایمان کا منتہا اللہ کی اطاعت ہے ایمان کا منتہا اللہ کی اطاعت ہے ایمان کو ایمان کی علامتوں میں غور کیا کرو اور ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ظاہر ظاہری حالات کے خلاف اللہ کا حکم پورا ہو اس کی رضا کے لیے لیکن غیبی نصرت کسے کہتے ہیں میرے دوست عزیزوں اللہ کے دین دین اسلام کے کی تائید میں اللہ تعالیٰ کی وہ غیبی نصرت نازل ہونا جس سے غیر عاجز ہو جائیں اس کی میں مثال پیش کرتا ہوں جس سے معلوم ہو جائے گا کہ غیبی نصرت کیا ہوتی تھی ضروریات کا پورا ہو جانا اس کو غیر نصف بھی شمار کیا جاتا تھا بلکہ غیبی نصرت اس کو شمار کیا جاتا اس کو سمجھا جاتا سمجھا جاتا تھا کہ غیر عاجز ہو جائیں اسلام کو قبول کرنے پر یہ ہے غیبی نصرت چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اچانک ایک راستے میں آج گزرتا ہوا نظر آیا آپ نے اس کو دعوت دی ہمارے یہاں سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ دعوت ہر فرد کو دو یہ کس خیال کا ہے کس ذہن کا ہے کس جماعت کا ہے کس پارٹی کا ہے کس طبقے کا ہے کس گروہ کا ہے کس مذہب کا ہے اس کا ہمارے یہاں کوئی ذکر ہی نہیں ہے خدا کی قسم کوئی ذکر ہی نہیں ہے سلام بھی یہ سوچ کر کرنا ان سے جان پہچان ہے یا نہیں حجیز کہ کہیں بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ کسی کو جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا کہ سلام کرے کیا ہاں، ہماری جان پہچان ہے کسی کو جان پہچان کی وجہ سے سلام کرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے حدیث صحیح صحیح ہے سے المعرفہ من اشراط میرے قیامت یہ قیامت کی نشانی میں سے ہے کہ کسی کو سلام کیا جائے جان پہچان کی وجہ سے سلام جس سے ہر مومن کا حق ہے دعوت دینا ہر مومن کا حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ کی سب سے بڑی سنت سنت یہ ہے جنہیں دعوت کہ آپ کسی انسان کا درجہ اس سے کم نہیں سمجھتے تھے کہ آپ اس کو دعوت دیں آپ نے اس کو دعوت دی اور دعوت دینے سے پہلے آپ نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں اس نے میں گھر والوں کے پاس جا رہا ہوں اپنے گھر والوں کے پاس آپ نے فرمایا کیا تمہیں اس بات میں رغبت ہے کہ مجھے اللہ کا رسول تسلیم کرو آپ نے دعوت دی اس کی رسالت کی اس نے فوراً یہ کہا کہ آپ کی اس دعوت پر کون گواہ ہے دیکھو غور سے سنو آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کتاب گواہ ہے یہ صحابہ گواہ ہیں یہ میرے ساتھی ہیں یہ گواہ ہیں یہ ابو بکر عمر گواہ ہیں نہیں آپ نے گواہی ایسی چیز سے دلوائی جس سے گواہی کا ملنا ممکن نہیں ہے اس کو کہتے ہیں نصرت آپ نے فرمایا کہ اس وادی کے کنارے پر جو درخت کھڑا ہوا ہے سامنے دور یہ گواہی دے گا کہ میں اللہ کا رسول ہوں چنانچہ روایت میں ہے کہ وہ درخت ادھر سے زمین پھاڑتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا آپ نے تین مرتبہ گواہی دی اس درخت سے اس نے تینوں مرتبہ گواہی دی کہ بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں تینوں مرتبہ گواہی اس آدمی نے سنی اسلام قبول کیا پھر وہ درخت اپنی جگہ واپس چلا گیا میں عرض کر رہا تھا کہ یہ ہے غیبی نصرت میں نے اس کا ایک ایک, ایک نمونہ پیش کیا ہے بہت بے شمار واقعات ہیں ہم اب تک یہ سمجھے کہ ہماری ضرورت ظاہر کے خلاف پوری ہو جائے اس کو غیبی نصرت کہتے ہیں حالانکہ ہم اپنے مقصد میں ظاہر کے خلاف مدد کی جائے ہماری ہمارے مقصد میں اس کو اصل میں غیبی نصرت کہتے ہیں صحابی نے اسلام قبول کیا اور کہ رسول اللہ میں قوم کو جا کر دعوت دیتا ہوں اگر میری بات قبول کر لی تو میں ان کو لے کر آؤں گا ورنہ میں تنہا کے پاس آ جاؤں گا تو میں نے آج کیا تھا کہ اللہ کی غیبی نصرت کے کے دو اسباب ہیں ایک اسرائی دعوت ایک آپس کی اجتماعیت اور دوسری دوسرا میں نے عرض کی تھی کہ اللہ کے عذاب کو روکنے کے لیے بھی دو چیزیں ہیں ایک پیدل جماعت کی نقل و حرکت اور مساجد کو اعمال مسجد نبوی سے آباد کرنا جس میں تعلیم کے حلقے ایمان کا حلقہ اور دیکھو ایک بات بہت ضروری عرض کر رہا ہوں اپنی مسجدوں میں جہاں امام کا مؤذن کا خادم کا گرمیوں میں ٹھنڈے پانی کا سردیوں میں گرم پانی کا مسجد میں صفوں کا انتظام کرتے ہو وہاں اس کا بھی انتظام کرنا محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ ہماری مسجد میں کوئی قرآن کی تعلیم دینے والا ہو مسجد نبوی کا یہ وہ عمل ہے کہ عالی ربی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد میں شور سنا قرآن کے پڑھنے پڑھانے کا پوچھا کہیں کا شور ہے حرض کیا گیا کہ قرآن سیکھنا قرآن کا سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے فرمایا کہ یہ لوگ اللہ اللہ کے رسول کو سب سے زیادہ محبوب ہیں بلکہ ایک حدیث میں یہاں تک ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد داخل ہوئے ایک طرف قرآن کا حلقہ لگا ہوا تھا ایک طرف تعلیم کا حلقہ لگا ہوا تھا آپ قرآن کے حلقے میں بیٹھے اور بیٹھتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے مجھے اس حلقے میں بیٹھنے کا حکم فرمایا ہے دیکھو میری بات بہت دھیان سے سنو دیکھو میرے دوستوں عزیزوں تقریر نہ مجھے کرنی آتی ہے میں کرنا چاہتا ہوں یہ کام تقاروں کا نہیں ہے میں جو عبادت کر رہا ہوں وہ کرنے کے لیے عرض کر رہا ہوں مسجدیں قرآن کی تعلیم سے خالی ہو گئی ہیں ہماری اولادیں صبح سے لے کے شام تک دنیا پڑھ کر آتی ہیں اور رات کو بھی گھر پر وہی جہل پڑھایا جاتا ہے جس سے بیس بیس سال کے ہو جاتے ہیں قرآن کے ایک لفظ پڑھنا نہیں آتا ہم نہیں کہتے کہ دنیا کی تعلیم نہ دو ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کی فکر کرو کہ اگر یہ صبح دنیا کا فنون سیکھنے کے لیے گئے ہیں تو شام کو کم سے کم مسجد کے اندر کوئی ایسا ماحول ہو جسے محلے کے بچے آ کے قرآن سیکھ لیا یہ سنت تھی آپ کی مسجد کی عمر رضی اللہ کے شام گئے پوچھا شام والوں کا کیا حال ہے خود ہی فرمایا کہ تمہارا حال یہ ہوگا کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوتا ہوگا اگر اس کو اس کی جان پہچان کے لوگ ملتے ہوں گے تو مسجد میں بیٹھتا ہوگا اپنی جان اپنی جان پہچان والوں کے ساتھ اور اگر اس کو مسجد میں اپنی جان پہچان کو کوئی نہیں ملتا ہوگا تو وہ مسجد سے ایسا کود کر بھاگتا ہوگا جس طرح ایک بٹکا ہوا اونٹ ویسی اونٹ وہ بٹک کر بھاگتا ہے کہ نہیں امین ملک شام کا حال یہ نہیں ہے ملک شام کا حال یہ ہے کہ ہماری مسجد کے اندر حلقے لگتے ہیں قرآن کے اور تعلیم کے حضرت میں نے فرمایا جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے جب تک ایسا کرتے رہو گے خیر پر رہو گے ہمارے ذمہ فرض ہے فرض ہے خدا کی قسم سے پہلا فرض ہے اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دینا تو میں یاد کر رہا تھا کہ دو چیزیں ہیں اللہ کے عذاب کو روکنے والی ایک مسجد کو مسجد نبوی کا معمول پر لانا کہ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اگر کسی قوم پر عذاب لانا طے کر لیتے ہیں تو مسجد کے آباد کرنے والے کی وجہ عذاب کو ٹال دیتے ہیں مسجد آباد کرنے والے عذاب کو ٹال دیتے ہیں دوسری بات میں نے عرض کی تھی کہ پیدل جماعت کی نقل و حرکت اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا پیدل جماعت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں ہے کیونکہ یہ کوئی الہامی بات نہیں ہے کیونکہ ہمارے کام کی بنیادی الحامات اور کش و کرامات پر نہیں ہے کبھی خدا کی قسم بالکل بھی نہیں قرآن حدیث کھلا ہوا ہے اور دعوت سے بھرا ہوا ہے وہ تو اس نظر کی ضرورت ہے جو اس قرآن قرآن, قرآن, قرآن حدیث کو پڑھے کشو کرامات پر نہیں ہے کام کی بنیاد یہ کوئی رانی بات نہیں ہے کہ پیدل جماعتوں کا چلنا یہ اللہ کا اللہ کے ٹھنڈا کرنے والا ہے بلکہ یہ ایک حقیقت ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ حضرت اسامہ کی جماعت کو روانہ کرنے کے لیے نکلے نے کیا نیند یہ تو میں سواری سے درتا ہوں یا آپ اپنی سواری پر سوار ہو جائیے سواری ہوتے ہوئے پیدل چل رہے تھے ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایا ابو بکر رضی اللہ اسامہ ابو بکر کا اس میں کیا نقصان ہے اگر اللہ کے راستے میں اس کا قدم غبار آلود ہو جاوے اور یہ بات حقیقت ہے کہ اللہ رب العزت کے راستے میں قدم کا غبار آلود ہونا جاننے کہ آپ کو حرام کر دے گا جب اللہ کے راستے کی نقل و حرکت سے جہنم کی آگ حرام ہو سکتی ہے جو اللہ کے غصے کا سب سے بڑا مظہر ہے تو جو اللہ کے غصے کے مظاہر اس وقت دنیا میں فسادات اور حالات کے, کے حالات کے اعتبار سے ہیں کیا ان پیدل جماعتوں کی نقل و حرکت سے یہ اللہ کا غصہ شندہ نہیں ہوگا یقینی بات ہے میرے دوستوں بزرگ عزیزوں پیدل چلنے کو مقدم رکھا کرو سواری پر اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا کے مسلمانوں کو ابراہیم اسلام کی دعوت پر پیدل آنے کے لیے پہلے فرمایا یا تو کر اجالا والا کل با میری یاسین کل فجین عمیق پیدل کی تشکیل پہلے ہے اللہ کے راستے میں پیدل چلنے پر جو غبار اڑتا ہے وہ اور جہنم کا دھواں جمع نہیں ہو سکتے ان سے بڑھ کر کہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے سے جو غبار اڑے گا وہ جنت میں جنت کے حسن کو بڑھانے کے لیے بطور پاؤڈر کا استعمال کیا جائے گا لو جی جنتوں کا حسن تو کتنا حسن ہوگا لیکن اس حسن میں کی جو تکمیل ہوگی وہ اللہ کے راستے میں پیدل چلنے سے جوتوں کے نیچے سے اڑنے والا غبار ہوگا جو بطور پاؤڈر کا استعمال کیا جائے گا اور ایک ویزن تو یہ ہے کہ اتنا ہی مشک دیا جائے گا جنتی کو جنت کا جتنا اللہ کے راستے کا غبار ہوگا بھائی میرے دوستوں دیکھو بھائی حیات صحابہ سے پڑھا کرو اس لیے کہ یہ کام دعیانہ مزاج اور صحابہ والے جذبات کے بغیر ہو نہیں سکتا اگر ان اس کام کو صحابہ کے کے جذبات اور ان کے مزاج کے بغیر کریں تو پھر یہ ایک تنظیم ہے دعوت نہیں ہے دعوت تو یہ ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کا اندر کا جذبہ وہ ہو یہ جذبہ صحابہ کا تھا اس لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت اور اس کے خروج کے وہ فضائل سامنے رکھو جو فضائل صحابہ اکرام کی نقل و حرکت کے ہیں یہ بہت ضروری بات ہے جو میں کہہ رہا ہوں ہم میں ہر ایک کو ہر وقت ان حادیث کو سامنے رکھنا ہے جب حضرت نے منتخب حادیث میں اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں جو فضائل جمع کیے ہیں اور حیات صحابہ میں حضرت نے جتنے واقعات صحابہ کی نقل و حرکت کے بیان کیے ہیں وہ قیامت تک امت کو صحابہ کی نقل و حرکت کی اہمیت بتانے کے لیے ہیں ابھی تو ہم میں کیا حل کروں اس کام کو بھری نظر سے دیکھ رہے ہیں ہاں بھائی اچھا کام ہے نہیں یہ کوئی ذمہ داری کی بات نہیں ہے میں کیا بتاؤں آپ سے ہمارا ملک ہندوستان غیر مسلم بھی اس کام کو بھلی نظر سے دیکھتے ہیں یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ بھائی بڑا اچھا کام ہے بڑے اچھے لوگ ہیں مسلمان اس کام کو بڑی نظر سے دیکھیں ہم اس کو کافی سمجھیں نہیں یہ کوئی ذمہ داری نہیں ہے اس کام کو اپنا کام سمجھنا اور اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کو اللہ کا عمل سمجھ کر کرنا تبلیغ تو کا کام نہیں ہے اللہ کا امر ہے ان رو دیکھو میرے دوستوں یہ بات یاد رکھنا ہمیشہ کہ صحابہ کی نقل حرکت صحابہ کے زمانے کے لیے نہیں تھی قیامت تک کے لیے تھی دین میں نقصان زندہ رہے نقل حرکت کی بنیاد یہ ہے کہ دین کا نقصان ہو بکر زندہ رہے یہ نہیں ہو سکتا نقل حرکت کی بنیاد اللہ کے دین کا احیاء ہے قتال ایک عارض ہے جو کبھی پیش آیا کبھی پیش نہیں آیا کو شخص اگر نہیں نکلتا ہے تو یہ اس کے لیے انتہائی ندامت اور اس کے لیے توبہ استفار کا مقام ہے لیکن یہ سمجھنا کہ یہ کام سب سے متعلق نہیں ہے بالکل یہ تبلیغ جماعت کا کام نہیں ہے یہ امت کا کام ہے کیونکہ امت کے اول ہیں صاحب سمت کے اول ہیں اور قیامت تک آنے والی امت یہ صحابہ کا آخری حصہ ہے صحابہ سمجھ کے اول ہیں اور بعد والے سدھریں گے نہیں جب تک یہ ہوا نہ کرے یہ پہلے نہیں کیا ہے یہ تو اسی بات ہے کہ یہ سمجھ کا آخر اس وقت تک نہیں سدھرے گا جب تک یہ مت نہ کرے یہ سمجھ کے پہلے نہیں کیا ہے اس لیے نقل و حرکت کے جتنے فضائل ہیں انہیں محض قتال کے فضائل سمجھنا یہ بڑی ناسمجھی کی بات ہے دیکھو میں جو کہہ رہا ہوں وہ بہت سمجھ کر سمجھ کر کہہ رہا ہوں اور آپ بھی سمجھ کر سنیں اس کو یہ بہت بڑی یعنی نادانی کی بات ہے کہ صحابہ کے خروج کے فضائل کو کتاب پر محمول کر کے چھوڑ دینا اسی نے امت کے اندر سے اس و حرکت کی اہمیت کو ختم کر دیا خروج بذات خود مطلوب ہے خروج اللہ کے امر کی وجہ سے ہے آپ خوب غور کیا کریں واقعات کو جن میں صحابہ کرام نے اللہ کے راستے نقل و حرکت میں کمی آئی اور اس کمی آنے پر آپ کی طرف سے کیا تمبی ہوئی قائد نمالی کر دیا واقعہ حیات الصحابہ میں حضرت نے یہ عنوان قائم کر کے لکھا ہے الانکار علام اخر خروج سبیل اللہ کے راستے میں نکلنے نہ نکلنے پر نہیں نکلنے میں تاخیر کرنے پر انکار نہ نکلنے کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا ہلکا بھی مالک کے ارادہ یہ نہیں تھا کہ نہیں نکلیں گے ارادہ تھا نکلنے کا لیکن تاخیر ہوتی گئی اور آپ کی واپسی ہو گئی پھر آپ کو خود اندازہ ہے وہ مشہور واقعہ ہے ان تین صحابہ کا جو غزہ تبو سے پیچھے رہ گئے ان پر ناراضگی کیوں تھی ان پر کیوں ناراضگی تھی ناراضگی اس پر تھی کہ اللہ کے راستے کی نقل و حرکت میں کیوں کمی آئی اور اس ناراضگی کا مقصد قیامت تک امت کو یہ بتانے کے لیے ہے کہ نقل و حرکت کی کیا اہمیت ہے پر پر غور غور کریں کریں اس بے شک وہ صحابہ بھی ہیں جن کا جو نکلنا چاہتے تھے نکل نہیں سکے اللہ نے ان کا حال بھی قرآن بیان کیا ہے ولا على على الذين الذين اذا ما ما ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد احملكم عليه تولوا واعينهم من الدنيا حزنا الا يجدوا ينفقون انما السبيل اغنياء فرما دیا کہ جو اپنے حالات اور تنگی کی وجہ سے نہیں نکل سکے رو رہے ہیں غمگین ہیں اللہ نے ان کے غم اور ان کے رونے کو اور ان کے آس بہانے کو قرآن بیان کر دیا فرمایا کہ پکڑ تو ان کی ہے جو اغنیا ہیں مالدار ہیں اور کیا کہتے ہیں کہ اللہ توفیق اللہ جب اللہ توفیق دے کے نکل جائیں گے توفیق کسے کہتے ہیں دیکھو دو غور سے سنو توفیق کسے کہتے ہیں توفیق کہتے ہیں اسباب خیر کا مہیا ہونا ایک آدمی اندھا ہے اس کو قرآن دے کر پڑھنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ وہ آنکھوں سے نابینا ہے ایک آدمی کی ٹانگیں کٹی ہوئی ہیں اس کو قیام کی نماز میں توفیق نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں ایک آدمی گونگا ہے اس کو بولنے کی توفیق نہیں ہے کیونکہ اس کو اللہ نے گویائی نہیں دی ہے اللہ نے ہاتھ پیر دیے ہوئے ہیں سارے آزاد سلامت ہیں پھر یہ کہنا کہ اللہ نے توفیق نہیں دی یہ سب سے بڑا جھوٹا ہے جو آزاد سلامت ہوتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ توفیق نہیں ہو سکی توفیق اس کو نہیں کہتے کہ عمل کی صلاحیت ہے پھر عمل نہیں کرتا نہیں توفیق اس کو ملی ہوئی ہے میری بات نا اچھی طرح توفیق اس کو نہیں ملی ہوئی ہے قیام کی جس کے پاس ٹانگیں نہیں ہیں توفیق اس کو نہیں ملی ہوئی ہے قرآن دیکھ کر پڑھنے کی جس کے پاس آنکھیں نہیں ہیں توفیق اس کو نہیں ملی ہوئی ہے بولنے کی جس کے پاس زبان نہیں ہے پھر کیا کہتے ہیں کہ جب اللہ توفیق دے کر نکل جائیں گے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے اللہ نے توفیق دی ہوئی ہے توفیق اس کو کہتے ہیں کہ اس کے آزاد سلامت ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو فرصت اور وسعت دی ہوئی ہے یہی توفیق ہے اللہ کی طرف سے فرصت اور وسعت اور آزاد کی سلامتی کا ملنا یہی توفیق ہے اس لیے اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش نہیں کر سکتا کیونکہ اللہ نے اس کو توفیق دی ہوئی ہے ہاں جس کو توفیق جو معذور ہے اس کو توفیق نہیں ہے اس کا عذر لگا قبول ہے اسی میرے دوست عزیزوں کام کو کام سمجھ کر کرو اور اس کام کو قلبی انشراح کے ساتھ کرو کوئی مجھ سے نکلنے کے لیے کیوں کہے میں تو خود صحابہ کی نقل حرکت کو دیکھ کر خود نکلوں تو مجھ سے نکلنے کے لیے کیوں کہے کام کھلا ہوا ہے واضح ہے کیونکہ نقل و حرکت کا مقصد ہے اللہ کے دین کا اللہ کے پورے دین کا احیاء اللہ کے کلمے کو بلند کرنا یعنی کر کہ خروج جا خود مطلوب ہے اور یہ ایک حقیقت ہے کہ دعوت پر دین کے بقا موقوف ہے کیونکہ یہ بات حق ہے کہ نبی آئے دعوت آئے دین آیا نبی گئے دعوت گئی دین گیا یہ بات بالکل حق ہے جو علماء نے لکھا ہے کہ دعوت کا چھوٹ جانا یہ اصل ارتداد اور بہدینی کا سبب ہے دعوت کا چھوٹ جانا یہ اصل ارتداد اور بہدینی کا سبب ہے بلکہ علماء لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں ہوتی ہیں ایک اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایک اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق میں نے یہ بات عرض کی ہے کہ دعوت کا چھوٹ جانا احتجاج کا سبب ہے میں اس کو سمجھانا چاہتا ہوں اس واقعے سے جو واقعہ پیش آیا ہے علیہ السلام اور بنی اسرائیل کے ساتھ یہ لکھا ہے علماء نے الحمد کوئی بات یعنی غیر ثابت نہیں ہوگی بہت تفصیل سے لکھا ہے مظہری میں اور یہ لکھا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی دو ذمہ داریاں ہوتی تھیں ایک ذمہ داری اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق ایک ذمہ داری اللہ کی مخلوق کے ساتھ تعلق دو ذمہ داریاں ہوتی تھیں اور ان دونوں کاموں کو انبیاء علیہ السلام ایسا برابر نبھاتے تھے جس طرف بھی طبیعت کا میلان زیادہ ہوگا نقصان ہوگا اس امت کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ یہ امت تبلیغ سے دین سیکھ کر کونے سنبھال لے بالکل نہیں خدا کی قسم یہ اس امت کی ذمہ داری نہیں ہے اس امت کی ذمہ داری یہ ہے کہ یہ اس کام میں لگ کر سمجھے کہ اس پر دو ذمہ داریاں کیا کیا پڑتی ہیں ایک اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق اس کے عوامل کو پورا کرنے کے ساتھ اور ایک اللہ کے مخلوق سے تعلق اللہ کے دین کے احکامات کو مطلب پہنچاتے رہنے کے ساتھ چنانچہ علماء نے لکھا ہے کہ جب اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا اور چالیس راتیں اپنی جناب میں اپنے حضور میں عبادت کو گزارنے کے لیے فرمایا تو مسا علیہ السلام اللہ تعالی سے ملنے کے شوق میں قوم کو پیچھے چھوڑ گئے دیکھو بھائی میری بات بہت دھیان سے سنی ہو اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ایسے بیٹھے تھکے ہوں گے لیکن ہماری ملاقات آپ سے سال بھر کے بعد ہوتی ہے اگر اس کام کو کر کے یہ خیال ہوا کہ یہاں تک آنے کے لیے تبدیل کا کام کام میں لگے تھے ہاں، دین کی سمجھ حاصل ہو گئی ہے زندگی بدل گئی ہے سنت شریعت کے مطابق لباس چہرہ کاروبار سب ہو گیا ہے اور اس سے مقصود ہی کیا تھا تبدیل میں لگنے سے مقصود یہی تھا جب میں ایسا بن گیا ہوں تو اب اس کی کیا ضرورت ہے دعوت دین کی محض تعلیم کے لیے نہیں ہے بلکہ دعوت دین کی بقا کے لیے اور ایمان اور اعمال کی تکمیل کے لیے ہے اور کمال کا کوئی درجہ نہیں ہے کمال کا کوئی کمال کی کوئی حد نہیں ہے کمال کی کوئی حد نہیں ہے یہ کام ایسا نہیں ہے کہ اس کام سے دین سیکھنے کے بعد پھر نفر و حرکت کی اہمیت کو محسوس نہ کرے بلکہ یہ موت تک کی ضرورت ہے تو میں عرض کر رہا تھا کہ علیہ السلام اللہ کے حضور میں چلے اور قوم کو پیچھے چھوڑ گئے اللہ نے پوچھا قوم کا کیا ہوا کیا تم اُلا سری وہ تو پیچھے رہ گئے ہیں میں آپ کو خوش کرنے کے لیے جلدی آگے آ گیا ہوں اللہ نے فرمایا فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ کا بَعْدِكَ وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِينَ یہاں نے لکھا ہے کہ یہاں افواہ جو ہے یہ فائد سببیہ ہے جو گمراہی کا سبب بیان کر رہی ہے کہ مسا تمہارے قوم کو چھوڑ کر یہاں آ جانا اپنے قوم کے بغیر یہ سبب ہوا ہے تمہاری قوم کی گمراہی کا کہ ادھر تامری فاسق نے بچڑا بنا کر تمہاری قوم کو گمراہ کر دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ کرو اس کی عبادت یہ ہے تمہارا معبود موسا علیہ السلام پلٹے قوم کی طرف کتابیں جدا جیسے ملی تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی یہ حال دیکھا قوم کا تو کتابیں ایک طرف ڈالی وہ غصے میں لوٹے واپس یہ کیا کیا دیکھو میرے دوستو بہت غور سننے کی بات ہے ذمہ داری دو پر رکھی تھی علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام وہ اکیلے رہ گئے قوم میں اکیلے رہ گئے قوم میں دو کی ذمہ داری تھی ان دونوں کو ذمہ داری پوری نبھانی تھی چنا علماء نے لکھا ہے کہ اس چالیس رات کے عرصے میں صرف چالیس رات کے عرصے میں چھ لاکھ وہ بنی اسرائیل جو ہدایت پر تھے ان میں سے پانچ لاکھ اٹھسی ہزار گمراہ ہوئے کتنے گمراہ ہوئے پانچ لاکھ اٹھسی ہزار کتنے رات میں صرف چالیس چالیس رات میں صرف بارہ ہزار رہ گئے ہدایت پر چھ لاکھ میں سے اور پانچ لاکھ اٹھاسی ہزار نے یہ کہا کہ ہم بچڑی کی آبادی پر جمے رہیں گے جب تک مجھے واپس نہیں آئیں گے ان کو گمراہ کیا سامری نے بچڑا بنا کر یہاں سے علماء نے تفصیل کی ہے باقاعدہ اس کی میرے محترم دوستوں بزرگ عزیزوں سے اپنے کرم سے ہمیں یہ محنت ادا فرمائی ہے اور یہ کرنے اول کی محنت ہے یہ زمانے کی کوئی تحریک نہیں ہے اس لیے اس کے تقاضوں کو سمجھنا اور صحابہ اکرام کی نقل حرکت کے جذبات اور ان کی والی ذمہ داری کو سامنے رکھ کر اس راستے میں چلنا اور امت کو یہ محنت یاد دلانا میں نے شروع میں آیت پڑھی تھی بہت شروع میں سورہ والا یہ ایسی صورت ہے کہ امام شافعی اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو شخص صرف سورہ پر غور کر لے تو یہ امت کی نجات کے لیے کافی ہے یہ قرآن کی سب سے بڑی صورت ہے سب سے بڑی صورت ہے قرآن کی حالانکہ چھوٹی صورتوں میں شمار ہوتا ہے لیکن ہم شافی فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص العصر پہ غور کر لے تو اس کے نجات کے لیے کافی ہے کیونکہ اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم یہ کہنے لگے ہیں کہ جو شخص خود نیکیوں پر عمل کرے اس کو چاہیے کہ دوسروں کو برائی سے روکے یا دوسروں کو بھلائی کا حکم کرے نہیں میرے دوستوں یہ کام دعوت کا امت کے ذمہ ایسا عمومی ہے کہ اگر کوئی شخص خود نیکیوں پر عمل نہیں کرتا اس کے ذمہ بھی ہے کہ دوسروں کو بھلائی کا حکم کرے اور اگر کوئی شخص خود گناہوں میں مبتلا ہے اس کے ذمہ بھی ہے کہ وہ دوسرے گناہوں سے روکے یہ بات کہاں سے لے آئے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دوسروں کو دعوت دو یہ بات کہاں سے لے آئے کہ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو یہ بات کہاں سے لے آئے نہیں یاد رکھنا ہماری بات مرو بالمعروف ولو لم تعتمروا بلائی کا حکم کرو اگر چیزوں خود عمل نہ کرتے ہو میں آپ کو ذمہ داری اجتماعی عرض کر رہا ایمان ہمارے صالحہ صرف ذریعہ نجات نہیں ہے بلکہ الحق صبر بھی ایمان ہمارے صالحہ کی طرح یہ اسباب نجات ہیں ایمان لانا ہمارے صالحہ کرنا دوسروں کو ایمان ہمارے صالح پر آمادہ بھی کرنا اسباب چار ہیں دو نہیں ہیں علماء نے یہ یعنی تفصیل کی ہے ابھی تو سے نہیں عرض کر رہا گلو تو وہ لوگ سمجھتے ہیں جن کی اثر پر نظر نہیں ہوتی کہ بھائی تبھی والے گلو کر رہے ہیں تم خود دیکھو نا خود کیوں نہیں دیکھتے کا حکم کرنا برائے سے روکنا یہ عین دعوت ہے یہ کہنا کہ پہلے خود عمل کرو پھر دعوت دو یہ کہیں نہیں ملے گا اور یہ پڑھ دینا اس کو قرآن کی آیت یہ میں یہ اس سے متعلق ہی نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے عمل کرو پھر دعوت دو تقول ہمارا تفریح کا مطلب تو یہ ہے کہ تم لوگ قتال کرنے کے لیے کہہ کیوں رہے تھے کا حکم آنے سے پہلے کہ اب قتال کرتے نہیں حکم آنے کے بعد یہ اس کا مطلب ہے ہماری جی نے کہا کہ ہم اللہ کی طرف سے حکم آ جائے تو ہم قتال کریں گے پھر حکم آیا کتاب کا تو بیٹھ گیا قتال سے تو اللہ نے فرمایا تم کہہ کیوں رہے تھے قتال کرنے کے لیے اب کرتے کیوں نہیں ہو تو ان کا ان کا کہا ہوا یاد دلایا ہے یہ نہیں فرمایا ہے کہ جو عمل نہ کرے وہ دوسروں کو دعوت نہ دے دعوت تو خود عمل پر آنے کے لیے ہے تھانوی اللہ کے مواعظ پڑھ رہا تھا اس میں تھانوی خود فرماتے تھے کہ میں جس معروف کا مجھے پیدا کرنا چاہتا تھا اس کا دوسروں کو آمادہ کرتا تھا اور جس منکر کو اپنے اندر سے نکالنا چاہتا تھا اس سے دوسروں کو روکتا تھا تو دعوت اپنی ذات کے لیے اصل ہے بلائے کا حکم کرو اپنے اندر معروفات کی نفرت پیدا کرنے کے لیے منقرات سے روکا جاتا ہے اپنے اندر منقرار کی نفرت پیدا کرنے کے لیے اس لیے میرے بزرگ دوستوں عزیز ہو ارادے کرو نہیں کرو انشاءاللہ ہم اس کام کو کام بنا کر کریں گے سمجھ کر کریں گے اس کے لیے ارادے فرماؤ بیرون کے لیے بھی ارادے فرماؤ اندروں کے لیے بھی ارادے فرماؤ ساری امت کی ذمہ داری ایک امتی پر ہے اور ایک امتی پر ساری امت کی ذمہ داری ساری امت پر ایک امتی کی ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کا احساس ہر فرد امت میں پیدا کرنا یہ کام کا بڑا حصہ ہے یہ کام کی بڑی ذمہ داری ہے میرے جانے کے لیے نہیں کہا چند منٹ لیے اور بیٹھ یہ تشکیل اصل جمع ہونا بکھرنے کے لیے ہے یعنی کام کے تقاضوں پر اپنے آپ کو پیش کرنے کے لیے ہے ہاں جی بھائی جو بات آپ نے نام پیش کرو ہاں جو جی، اللہ کے ہیں وہ سال کے لیے ہمیں نام پیش کریں اور بیرون کے لیے نام پیش کریں ہاں جی جنہیں نے چار مہینے لگائے ہیں سال لگائے اندرون ملک وہ ملکوں کے لیے کرے سال سات مہینے کے لیے بھائی تو سب کڑے ہیں آپ تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیں تاکہ پتا چلے کون کون جانے والے تھوڑی دیر کے لیے بھائی جی آج جماعتیں پیش کرے ہر محلے علاقے سے جماعتیں پیش کرے ملکوں کے لیے جماعتیں اب سب کڑے ہو گئے بھائی